یہ مکی سورک ہے اور اس کا نام جس میں آرام کا ہے آرام کیا ہے یہ ایک بلند جگہ ہوگی کہ جس میں ان لوگوں کو رکھا جائے گا کہ جن گنا پر کے دونوں برابر ہوں گی جس سے جو رسیدہ ہوں گے لیکن نیکیاں غالب نہیں ہوں گی جو ہم سے جنت میں لے جائیں گے اور گناہ غالب نہیں ہوں گے ان کو میں لے گا نیکیاں اور گناہ ان دونوں کا وزن برابر ہوگا تو اس لیے ایسا یہ درمیانی حالت میں ہوں گے آرام جگہ کو آرام کے اور اس کے ذکر آگے آ رہا ہے تو یہ رکو نمبر ایک ہے اس کا آواز اللہ تعالیٰ نے مقدار اور سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف اور یہ بات اشاعت سمجھ کہ قرآن مجید کی اتباع کی جائے اور قرآن مجید کو چھوڑ کر دوسروں کی اتباع نہ کی جائے اور ہمارا قیامت کے لیے سوال ہوگا امتیوں سے بھی سوال ہوگا اور اب یہ ہے کہ السلام سے سوال ہوگا اور اس میں اعمال کا وزن ہوگا اور جس کے اور رام جس کا وزن زیادہ ہوگا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ان میں ہوں گے اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے اور وہ نقصان پڑھانے والے اب یہ کہ صفحہ نمبر دو سو دس اب یہ وزن کے حوالے سے بات قبضے ہوں ہے کہ وزن کس چیز کا ہوگا تین چیزوں کا وزن ہوگا پہلے وزن ہوگا آمال مالنا ہوگا اس کے بعد وزن ہوگا آمال کرنے والوں کا پھر وزن ہوگا کا احمد کے وزن کی وجہ سے آمال ناموں کا وزن زیادہ ہوگا اور آمال کی وجہ سے آمال کرنے والوں کا وزن زیادہ ہوگا پہلے وزن ہوگا آمال ناموں کا اب ان کے امال نامے نئے ہاتھ ملے جائیں گے ان کے امبال ناموں ان نیتوں کے اثرات کی وجہ سے امال لانے کا وزن زیادہ اس کے بعد پھر امال کرنے والے تلیں اب امال کرنے والے تلیں گے تو جن کے امال ایک ہوں گے ان کا وزن زیادہ رہا ہوں اس کے بعد پھر امال چلیں گے تو بات واضح ہو جائے گی امال لانے کا وزن کیوں ہے امال کی وجہ سے اعمال کرنے والے آدمی کا واضح کیوں ہے اعمال کی وجہ تو پھر بتا دو کچھ اعمال کی اب لیکن یہ بات کریں آپ اعمال کریں یہ آرام ہے رات ایک بات میں نے گزارش کی جس پر آرام کہ ایک دن ہے جوہر ایک دن ہے آرام جوہر وہ چیز ہے کہ جو اپنا وجود ظاہر کرتی ہے دوسرے کے سہارے کے بغیر کپڑا نہیں آدمی ہے موبائل ہے دیوار ہے گلاس ہے زمین ہے آسمان ہے ستارے ہیں چاند ہے سورج ہے یہ ساری چیزیں جوہر اس کی جمع جواہر ہے اور جو کیفیات ہیں وہ آرام ہے کہ یہ گلاس میلہ ہے یا ستھرا ہے تو میلہ اور ستھرا یہ آدمی ہے کہ جب تک علاج نہیں ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں لہنگ ستھرے تو میر اور ستھرائی کا اظہار چیز سے ہوگا تو ایسے تو معلوم نہیں ہوتا پہلے چیز کوئی سامنے نہ ہو کپڑا میلا ہے یا ستھرا ہے اگر کپڑا نہ ہو تو میل اور ستھرائی کا کیسے ہوگا تو میل اور ستھرائی شرمندگی خوشی غم غصہ اس کے اظہار کے لیے جس کے اظہار کے لیے ہونی چاہیے اس کو عرض ہے اسی طریقے سے عمل ہے عمل عرض ہے جب عرض ہے تو عمل کرنے والا چاہیے عمل کرنے والا ہوگا تو عمل کا وجود ہوگا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آراز نہیں ہوتے دنیا کے اندر جواہر گراس چڑے گا ہونا اور ستھرا ہونا اس کو نہیں چلا جا سکتا غصے کو خوشی کو نہیں چلا جا سکتا یہ آرام کو نہیں چلا جا سکتا جب ان کو نہیں چلا جا سکتا تو پھر قیامت سے یہ عمل کیسے عمل تو آرام پھر یہ عمل کیسے ملے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایسی چیزیں تل رہی ہیں کہ جو برداشت تلنے والی ہے سرمن لیٹر اس میں آپ کیا چیز بولتے ہیں لیکن بھی پیمانے پیمانے ہو گئے ہیں تو اس میں کیا چیز معلوم کر رہے ہیں حرارت آج آپ بتا رہے ہیں کہ حرارت اس کمرے کے اندر بتیس ہے اس کمرے میں حرارت تیس ہے حرارت ستائیس ہے چوبیس ہے آج ملتان کا درجہ حرارت کتنا ہے تو درجہ حرارت یہ ناپنے جڑنے والی چیز نہیں ہے لیکن آپ نے ایسا آرہ ایجاد کر لیا جس سے آپ اس کا تعلیم فرما لیں ہوا میں نمی کا تناسب اتنا ہے تو نمی یہ آیا لیکن آپ نے ایک دربناس کو بتا دیا کہ ایک دربناس اتنا ہے جو بارش کا تو انسان نے ایسے آلات تیار کر لیے کہ ان سے وہ کیفیات کو توڑ رہا ہے اگر انسان جو اللہ کا بنا ہوا ہے پیدا کیا ہوا ہے اور اپنی اللہ کی دی ہوئی دماغی صلاحیت سے ان چیزوں کی پمائش اور ان کا تعین کرنے والے آلات بنا سکتے ہیں تو کیا اللہ ایسا پرند بھی بنا سکتا ہے جس میں آواز سن ہر چیز کے سننے کے لیے تراز مختلف ہیں کہ جس طرح سے آپ لوہا توڑتے ہیں سریا جڑتا ہے کیا اسی سے سونا بھی توڑتے ہیں سونے کا تراجو الگ ہے اس کا تراجو ہے تو لہٰذا وہاں بھی تراجو ہوگا تو جو آبائی کے سننے کے لیے مناسب تراجو ہوگا اللہ کا بار بتا رہا وہ تراجو کریں گے تو وہ غالب ہوگا جو اس کے مناسب رکھتا ہوگا اور اللہ کا تعالیٰ کافی مطلب ہے اس کے لیے مشکل مسالہ نہیں اس کے بعد اسی لوگوں کے آخر میں اللہ کا بار بتا رہے ہیں سفر نمبر دو سے دس بجے بعد شاید ہماری کہ ہم نے اے انسانوں کو لیے زمین پہ فوسدی عزت اور اقتدار عطا فرمایا پختگی عطا فرمایا اقتدار عطا فرمایا اور تمہارے دن زندگی گزارنے کا سامان رکھا دو چیزیں یہاں میں ایک چیز یہ کہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتخاب کر دیا یہ اقتدار آزمائشی اقتدار ہے اور پہلی اقتدار ہے حقیقی اطلاع کو اللہ کے پاس دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو زمین پہ انسان کی معیشت یعنی زندگی گزارنے کا سوال رکھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی بد نظمی کی وجہ سے نظام معیشت کا رحم بڑھا اور نظام حکومت کا رحم بڑھا کہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں تمام طرح کو وسائل رکھے لیکن یہ انسان کی بد نظمی ہے جو صحیحیت ہے نظام حکومت بھی نہیں چلاتا اور طریقے سے نظام معیشت کو گرتا نہیں کرتا ایک بات تو یہ قابل دوسری بات جو ہے بڑی اہم ہے جو قابل توجہ ایک آدمی جو اچھا منتظر ہے ایک آدمی ہے جو اچھا منتظم ہے وہ ایک دعوت کا اہتمام کر رہا ہے اب میں اچھا نہیں لیکن میں اپنا ایک طریقے کا اہتمام کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ دعوت میں نے جاری میں تین سو دعوت میں جاری کی اور میں نے ان تین سو دعوت ناموں کو جاری کرنے کے بعد پھر میں دیکھا کہ ہر یہ جو دعوت کام ہے جو میں نے جاری کیا ان میں سے کون سے افراد ہیں جن کے آنے کا یقین ہے اور کتنے افراد ہیں جن کے آنے کا امکان ہے اور کتنے افراد ہیں جن کا نہ آنا یقین ہے اور میں نے اس کا اندازہ کیا کہ اتنے یقین اور اتنے امکان ان دونوں کو جمع کیا اس کے بعد پھر یہ دیکھا کہ یہاں کا بننا میں اس کے ساتھ کتنے افراد یہاں اس کا میں ایک نقشہ بناتا ہوں جب بھی میں نے دعوت کا اہتمام کیا تو میں نے کیا کہ اس دعوت یہ میں دے رہا ہوں خلاص کو اس کے ساتھ کتنے افراد آئیں گے ان کا میرے خاکہ دیا اب مثال کے طور پر میں نے اندازہ کیا کہ میرے یہاں جو متوقع آنے والے افراد ہیں ان کی تعداد چار سو ساٹھ ہے جب چار سو ساٹھ ہے تو لہٰذا چار سو ساٹھ کے لیے کھانے کی مثال اتنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی دس پندرہ فیصد اضافی کھانا بھی تیار ہوتا ہے اگر اوقات بڑھ جائیں تو یہ کھانا کم نہ پڑے اور اگر بچ جائے گا اس کا اور متبادل استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے کسی پروگرام میں کھانا جو ہے وہ کم ہوا اب میں اتنا بہتر منتظر نہیں لیکن مجھ سے جو میرے مقابلے میں جو بے منتظر ہیں ان کا شریف سے بھی عمدہ ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ کہ افراد افراد آئیں آئیں لیکن کیا مجھے یقین ہے میرا اندازہ ہے اندازے میں غلطی ہو سکتی ہے کم بیشی ہو سکتی ہے تو اللہ کا بار پتالا کا علم ہے کہ اس دنیا میں کتنے انسان آئیں گے ہندوستان میں کتنے آئیں گے پاکستان میں کتنے آئیں گے کیا اللہ کے علم میں شک و شبہ کی تبدیلی کی گنجائش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی جب اللہ نے اس ملک کے اندر جتنے افراد آنے ہیں تو چلیے ممکن ہے کہ ان کی زندگی کا جو سامان ہے اللہ نے یہاں نہ رکھا کہ اللہ ممکن ہے اس کائنات کا خالق اللہ ہے جب کائنات کا خالق اللہ ہے تو اللہ کا بار بتانا منتظم ہے جب منتظم ہے تو یہ ممکن ہے جو ایسا منتظم ہو کہ اس کی حکمت میں اس ضلع کی اتنی ہو کہ وہ پورے افراد جتنے ہیں ان کی تمام کی ضروریات کو اس نے انتظام نہ کیا ہو جبکہ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس نے میرے لیے انتظام کیا کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں میرے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنا سماج کے لیے کان کی نمت عطا فرمائی چلنے کے لیے پاؤں کی نمت فرمائی پکڑنے کے لیے لیکن یہ ہاتھ کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیوں کی بناوٹ دے دیں تو اسی سے اللہ کا نظام حکمت معلوم ہوتا ہے تو جو اس قدر حکیم ذات ہے کیا اس کے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے یہ غم ہو سکتا ہے کہ اس ذات میں جتنے انسان دنیا میں بھیجنے بھیجنے بھی اسی لیے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہیں اس نے نہ رکھے ہوئی زمین پر ایسا ممکنات میں سے نہیں تو یہ جو بد نظمی پیدا ہوتی ہے یہ انسان کے پرپوتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے مگر نہ اللہ کا بارہ بتا رہے ہیں نظام معیشت جو ہے یہ مستحکم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے تمام ضروریات اللہ نے زمین کے اندر رکھی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ابتدا بھی دیا اور تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سامان بھی اس پہ رکھ دیا اب یہ تمہاری اپنی بد نظمی ہے کہ تم اس میں افرا تفریح کی وجہ سے نقصہ نقی کی وجہ سے خود غرضی کی وجہ سے بد انتظامی کی وجہ سے نااہلی کی وجہ سے جو صورت حال سامنے آتی ہے تو اس کے ذمہ دار بذات تم ہو اور ہم اس کے لیے کرتے ہیں کیا کہ یہ جو افراد آنے ہیں دنیا میں ان کو روک دیا گیا تعداد کم کی جائے کہ پاکستان کے وسائل میں اس لیے منصوبہ بندی کی جائے خاندان اور افراد کو پیدا ہونے سے روک دیا گیا اب افراد کو پیدا ہونے سے روکنا کیا انسان کے لیے ممکن ہے یہ بات آگے کی گھر کے اندر آ رہی ہے اور اگر ممکن نہیں تو کیوں ممکن نہیں یہ بات بھی آگے کسی گھر کے اندر آ رہی ہے تو تمہارا جہاں سے بات معلوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جتنے دنیا میں دیکھ دیے ہیں ان تمام انسان کی ضروریات کا سامان اس زمین میں اللہ تو سو دس کے اللہ نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر فرشتوں سے کہا کہ کہ ان پر سجدہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا باقی سب نے سجدہ کیا تو اللہ سے پوچھا جب حکم دیا تھا تو سجدہ کیوں اب بڑا آسان کا جواب تھا یہ جواب آج کے دور کے مفقرین کی سمجھ میں آیا شیطان کی سمجھ میں نہیں آیا لوگ کہتے ہیں کہ شیطان استاد ہے میں کہتا ہوں یہ استاد ہے شیطان تو بچارا ذہنی طور پر اس میاد پہ پہنچا یہ پہنچے ان مفقرین نے یہ بات کہی یہ بات لکھی اور جواب کہی کہ حکم تھا سجدہ کرنے کا شیطان اس وقت میں شامل نہیں تھا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجا کرے جبکہ شیطان گرے یہ تو کیا یہ تو حکم میں شامل نہیں تھا جب حکم میں شامل نہیں تھا تو یہ مجرم کیوں ہے شیطان نے جواب نہیں دیا کہ اللہ کہ تو نے جب حکم دیا تھا تو نے مجھے تو حکم نہیں دیا تو نے فرشتوں کو حکم دیا تو یہ جواب تو بیچارے شیطان کو نہیں جو جواب ان کی سمجھ میں آ رہی اگر یہ اللہ کا نظام ہے کہ یہ بعد میں پیدا ہوئے اگر پہلے پیدا ہو تو دنیا کے شہر سے کہاں پہنچا دے دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کسی ملک کا سربراہ ملک کا دورہ کرنے کے لیے آ رہا ہو تو وزیر اعظم نے اطلاع دی فوج کی کسی یونٹ کے کو کہ وہ آ رہا ہے صبح اس کا استقبال کرنا ہے اس کو سلامی دینی ہے تو جو کنڈن ہوگا وہ اکیلے جا کے کھڑا ہو جائے گا وہاں پرانی دینے کے لیے کنڈن کو اجلاس کے لیے ہی ہے تو اپنے ملک کو لے کے جائے گا تو لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پڑھا کے سجدہ کرو تو فرشتے لازم کے ذمہ دار کی نظام کائنات کی جب نظام کائنات کی ذمہ داری ان پہ تھی تو اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرو جب فرشتے سجدہ کریں گے فرشتے سجدہ کریں گے نہیں جتنے بھی ان کے تابے ہیں سارے سارے کے ایک بات دوسری بات یہ کہ جو شیطان ہے یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا تو جو ہم فرشتوں کے لیے وہ بھی ہم شیطان کے لیے اور یہ شیطان فرشتوں کے ساتھ کیوں رہتا تھا وہ یوں رہتا تھا کہ عام طور پہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ نہ یہ معلم الملائکہ ہے فرشتوں کا استاد ہے بس یہ حسن نظر ہے لوگوں کا یہ بات بیان یہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا استاد نہیں وہ یہ کہ یہاں جنات پہلے آباد تھے انسان سے پہلے جنات آباد تھے زمین پر اور یہ اللہ کی لاپرواہی کرتے انسان کی کا وقت آیا تو اللہ کے بعد بتا رہے ہیں جگہ صاف کرا رہا جب مہمان آئے تو ظاہر سال کی صفائی ہو اب اللہ دبا نے حکم دیا فرشتوں کو بچاؤ ان جمنات کو ویرانوں میں زیادہ صاف کرو تاکہ انسان کی آمد بڑھوائے یہ جب یہاں آئے تو جمنات کو دھکیلنے لگے تو کہا کہ اللہ کے ان جمنات میں ایک ہی وہ ہے کہ جس میں ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کی اور یہ دوسروں کو بھی نافرمانی سے روکتا ہے اس کے بارے میں کیا ہو اللہ نے فرمایا بھی اس کو اپنے ساتھ لے تو یہ شکلی جس کا نام فضاویر تھا یہ فرشتوں کی صحبت میں آتی اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے تو باقی یہ فرشتوں کا نہ اس کا نہ فرشتوں کو اس کے تعلق حاصل کرنے کی ضرورت تو اگر یہ فرشتوں کا استاد ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور میں کہ اس بات جیسا ہو کہ شاگردوں کو بھی اسی لائن پہ لگا تھا ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ فرشتوں کی صحبت میں رہتا تھا لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں استعداد ہوتی ہے وہاں صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور جہاں استعداد نہ ہو وہاں صحبت کے اثرات مستقل نہیں ہوتے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دور لے رہے کتاب لینے کے لیے اسلام کی صحبت میں تھے تو بھوک نہیں لگی فرشتے کی اب یہ ابلیس ایک فرشتے کی میں نہیں پوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رہا ہے لیکن اثرات فرشتوں کے اس نے قبول نہیں کیے اس لیے کہ جو اشتداد کی ہوئی وہ تباہ و برباد ہو چکا ہدایت کو قبول کرنے کی استعداد تباہ ہو چکی تھی اور یہ جو عبادت کر رہا تھا یہ بھی ریاکاری کے لیے تھا اور بعض ضروریوں نے اپنے کشت سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ عبادت اس لیے کر رہا تھا جس کے ان میں یہ بات آئی تھی کسی اشارے سے اس نے معلوم کیا کہ اللہ سوال بتا رہے نے کسی کو یہاں نیابت عطا فرمانی ہے کہ اللہ نے اپنا خلیفہ پیدا کرنا ہے بنانا ہے تو اس نے عبادت کی کہ وہ خلافت مجھے ملنی چاہیے اس لیے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی تو اس نے انگریز نے ان سے حرکت کیا اور تقبر کیا کہ یہ جو خلافت ہے یہ ان کو کیوں ملی خلافت تو مجھے ملنی چاہیے تھی لیکن اس کا اظہار وہ واضح نو میں نہ کر سکا اس نے دوسرے انداز میں کیا تو اللہ کبارک وطالعہ اس سے سوال کیا تو اس کا نام ہزاربیل ہے اور اس کو شیطان اور ابلیس بھی کہتے ہیں شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ شیطان کا جو لفظ ہے یہ شتم سلسلہ ہے اور شتم کہتے ہیں جو ہدایت سے اور رحمت سے بہت دور ہو کے اس کے قریب آ ہی نہ سکے تو شتم رحمت سے اور ہدایت سے دور ہونا یہ شتم ہے اور شیطان کہ وہ اتنا دور ہو چکا ہو رحمت سے اور ہدایت سے ہی اس کو شیطان کہتے ہیں اور ابلیس کے معنی ہے انتہائی کہ جس کو کوئی امید نہ ہو کسی قسم کی رحمت کی اس کو ابلیس کہتے ہیں اس لیے اس کا نام ابلیس اور شیطان ہے یہ اس کے لفظ ہے اور اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے تو اللہ تبار وزار نے اس سے سوال کیا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تم کیوں نہیں اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ غلطی ہو گئی لیکن ادھر کہ اللہ کہ میں نے سجدے اس لیے نہیں کیا اب اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ میں نے سجدے اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں آدم کو سجدہ کرتا تو اس میں تیری توہین تھی کہ تیری توہین تھی کہ اللہ کی توہین نہیں کہ اللہ کے تو نے مجھے آپ سے پیدا کیا اور اس کو جو ہے مرضی سے پیدا کیا آپ مٹی سے افضل ہیں تو لہٰذا میں افضل جی سے پیدا ہوا ہوں تو میں افضل ہوں آدم کے مقابلے میں اور افضل کی غیر افضل مخلوق کو عبادت کی عبادت کو سجدہ کریں تو یہ بنانے والے کی تو نہیں تو اس لیے میں نے نہیں کیا یہ اللہ کو سبق دے رہا ہے اب یہاں جو غلطی ہوئی ہے اور اس سے پہلے سلطان محمود جو غزنی کا مسلمان حکمران گزرا ہے بہت بڑا عالم تھا اور اس نے سترہ حملے کیے ہیں بڑے عظیم تک اسلام کی اشاعت کے لیے یہاں اسلام دشمنوں کو کتاب دینے کے لیے اور ان کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے یہ تاریخ سلطان محمود اجنبی کا ایک غلام تھا ایاز جس کو اس نے اس علاقے کا گورنر بنایا اور اس کا لاہور میں انتقال ہوا تو غریب کی حالت میں وہ بھی اس کی قابل تھی تو یہ ایاز تھا یہ ترکی غلام ہے اور سلطان محمود اجنبی اس کو اہمیت دیتا تھا بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں ایک دن سرداروں نے شکوا کیا کہ آپ نے اس غلام کو اتنی اہمیت دی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں اور ہمارے مقابلے میں اس کا اہمیت دے رکھی سلطان نے کہا کہ اس میں جو صلاحیتیں ہیں وہ تم نے تو سرداروں نے کہا کہ آپ ہمیں آزما کے رکھی تو آپ نے آزمائش تو کی نہیں ہے جہاں تو آپ نے ایسے سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے تعلیم امتحان لے رہے جب دوسرے دن دربار میں آ کے بیٹھا تو سلطان نے کہا کہ بیت الماس سے ایک قیمتی ہیرا لے کر آؤ ایک ہتھوڑا لے کر آؤ قیمتی ہیرا آ گیا ہتھوڑا آ گیا تو سلطان نے یا جاسمی کے غلام تھا جس کے لیے بائیں طرف کھڑا ہوتا تھا یہ دربار کا ایک ضابطہ تھا کہ جو سردار سب سے بڑا ہوتا وہ بائیں طرف اس کے بعد جیسے پھر درجہ تھا جیسے ویسے تو درجہ کم ہوتا جاتا تھا اس آخر میں آزاد کرا تو سلطان نے پہلے کو ہیرا دیا دیا توڑا جانا اس کو اس نے کہا کہ سلطان میری آزمائش کر رہا رہا امتحان لے میرا اس نے کہا کہ جناب یہ ہیرا یہ اتنا قیمتی اس کی قیمت اتنی اور اس کے اتنے ضاویر اور اتنے اس کے لکوش اور اتنے اس میں رنگ کرنا اور یہ اتنا قیمتی اور یہ اور وہ یہ اس قابل نہیں چھوڑا جائے تو میں نے ٹھیک ہے والے کو دے سات والے کو دیا بھی کمال کی تعریف کی چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا جب ایاب کے بعد پہنچا تو میں رکھا ہیرا اور اس کو مارا ہتھوڑا ہیرے کو دے دیتے اب سارے خوش چار امتحان میں کامیاب ہو یہ مقام ہو سلطان نے بات اس میں اور آپ میں یہی فرق ہے تم نے ہیرا قیمتی سمجھا کس سے میرا حکم قیمتی تو اس میں آپ نے یہ ہم اب ساری شرمند طاقت ہے ایک موقع ہو اور سلطان بھی اندازہ کر لے سارے ان کے ٹوٹے پر جائے تو اس میں جتنے آدمی تھے اس میں اس نے ٹی وی چکلے ہیرے منگوائے تھے طاقت سے بن گیا اتنے ہیرے منگوائے اور جب اتنے ہیرے منگوائے اب اس نے پہلے کو دیا ایک کو توڑو اس نے نہ دیکھا نہ سوچا اس نے لگایا ہتھوڑا کیڑا ٹوٹ گیا خوش امتحان میں کامیاب دوسرے نے توڑا تیسرے نے توڑا سب توڑتے چلے گیا یاد تو جو تو آج برابر ہو اب سلطان کا مزاج بدل گیا اس نے پہلے سزا دیا کہ تمہیں احساس نہیں تھا کہ کتنا چیز بھی گیا ہے تم نے توڑ دیا تو تم مجھے بتا نہیں سکتے تو اس نے کہا کہ ناراض کیوں ہوتے ہیں آپ نے حکم دیا میں نے آپ کے حکم کو میں توڑ دیا تو یہ تو آپ حکم نہ دیتے میں کیوں توڑ توڑتا تو حکم آپ کا تھا اس لیے میں نے توڑا مجھ سے ناراض ہوتی دوسرے سے پوچھا سب کا جواب اجاز سے پوچھا اس نے گلے میں کپڑا ڈالا کہا کہ کہ جی، مجھے مجھے سزا دے چائے نہ آپ نے کہ یہ سال ہے تم نے اس نے مجھ پہ ڈالتے ہو یہ میری بات خود لینے کو تیار ہے اس لیے میں اس کو اہمیت دے رہی اب یہ کیفیت یہاں ملتی ہے اللہ تبار وطالعہ نے اس سے پوچھا تو اللہ کہ میں آپ سے بنا ہوں آپ افضل ہی مچھلی کے مقابلے اگر میں اس کو سجا کرتا ہوں تو یہ میری نہیں میں تیری تو نہیں کیسے کر سکتا تھا اب اللہ کو سمجھا رہا میں کہ اللہ کے حکم کو کیوں نہیں سمجھا اس نے اشیاء کو مخلوق کو کیوں سمجھا اس لحاظ سے اس نے فیصلہ کرنے کی کوشش کی تو محبت بلّہ نے نکالے کہ یہ شیطانی عمل ہے کہ نام آج سود حرام ہے اگر سود کے بغیر نظام چل نہیں سکتا روز بلا مظالم اللہ کو پتہ نہیں کہ نہیں چل سکتا اللہ نے دوران کیا ہے مجھے اجازت سمجھ ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتا یہ وہی شیطانی اثرات ہیں جو آج ہمارے ہیں تو باہر یہاں جو شیطان سے غلطی ہوئی یہ غلطی تو یہ ہوئی اس اللہ کے حکم کو نہیں سمجھا جہاں حکم آ گئے وہاں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں لگانی چاہیے حکم کی تعمیر میں حکم کی تعمیر کیا کرنی ہے نہ کہ حکم کے تجزیے میں یہ حکم صحیح ہے یا حکم غلط ہے نہیں بلکہ اللہ کا حکم آ جائے جب اسلام کا حکم آ جائے وہاں آفل کا استعمال کرنا ہے اس حکم کی تعمیل میں اس حکم کی تعمیل کس طریقے سے کی جائے اور کیا کیا رکاوٹیں جو ہیں ان کو کس کس طریقے سے دور کیا جائے تو کا استعمال کس کام کے لیے کرنا دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اشتہار کیا اور اشتہار کی صلاحیت اس میں تھی جب اشتہار کی صلاحیت نہیں تھی تو یہ کہ وہ اشتہار سے موقع رکھا اب اس نے اشتہار کیا اس نے کہا کہ اشتہار کیا کہ آپ جو ہے وہ افضل ہے مٹی سے اب یہ جو ہے اس کو دھوکہ لگا کہ آپ جو ہے وہ مٹی سے افضل نہیں وہ کیسے ایک چیز تو یہ ہے کہ افضل ہونے کے لیے ایک ذاتی کا اس کو دھیان میں رکھیں گے آپ کہ افضل چیز وہ ہوتی ہے جو اپنی فطرت پر ہو اور جو چیز اپنی فطرت کے جتنے مطابق ہوگی اسی قدر وہ افضل ہوگی اور جو اپنی فکر سے جتنی دور ہوگی اسی قدر وغیرہ اب آپ مخلوق ہیں اور آپ مخلوق ہیں اور مٹی بھی مخلوق ہے مخلوق سب کام کی اور تکبر کس کی صفت ہے خالق کی تو مخلوق کی صفت تکبر نہیں مخلوق کی صفت آئی تھی اب آپ دیکھیں کہ مٹی اور آگ میں دونوں میں سے آئے گی کس میں مٹی ہے نیچے اگر ہوا آ جائے اور اس مٹی کو اڑا بھی لے تو اڑنے کے بعد بھی مٹی کہاں ہوگی بیٹھے انسان ہے دماغ میں اگر شیطانی ہوا گھس بھی جائے تو جب یہ ہوا نکلے گی تو پھر اپنی اصلیت پر آئے گا تو مٹی میں آجزی ہے فکر اور آگ میں آپ موبی جڑا مبتی جلائیں شعلے کرو اوپر کی طرف مبتی کو الٹا کر دیں لیکن شعلے کرو اوپر کی طرف تو اس کے مزاج میں تکبر ہے تو مخلوق میں آجری ہونی چاہیے اور یہ تکبر یہ اس کے لیے عیب ہے تو آگ میں تکبر ہے اور مٹی میں آجری ہے اس لیے مٹی افضل ہے آپ کے مقابلے دوسری بات یہ کہ وہ زیادہ افضل ہے کہ جس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو ہو اور جس کا فائدہ محدود ہو وہ کم افضل ہے جس کا فائدہ جتنے زیادہ ہوگا وہ قدر زیادہ افضل ہے آپ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ کسی آپ نے جانور کو کسی کو دیکھا ہے کہ وہ آگ پہ ہانڈی چلا کے بیٹھا ہو کوئی چیز پکا رہا ہو جانور کو آپ کی ضرورت نہیں نباتات کو آپ کی ضرورت نہیں آپ کی ضرورت صرف جس کو ہے انسان کو ہے کیا یعنی انسان کو آپ کی ضرورت ہر وقت ہے اب کسی نے آپ کے یہاں بیٹھ جائے کہ نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں آپ کو مصیبت ہے اور آپ بھی ایک خاص مقدار میں ضرورت ہے اور ایک خاص وقت کے لیے ضرورت ہے ہما وقت کی ضرورت آپ کی انسان کو بھی ہے اور اس کے مقابلے میں آپ مٹی دیکھیں مٹی کی ضرورت کو ہے درختوں کو اجناس کو مٹی کی ضرورت ہے مٹی نہ ہو تو ان کی پیداوار نہیں مٹی کی ضرورت جانوروں کو ہے حتیٰ کے پرندے جو فضا میں اڑنے والے ہیں ان کو بھی مٹی کی ضرورت ہے اس لیے کہ ان سے گھونسلے درختوں پر اور درختوں کا تعلق زمین سے انسان کو مٹی کی ضرورت ہے کہ خوراک کے لیے مٹی کی ضرورت لباس کے لیے مٹی کی ضرورت اس کے رہائش کے لیے مٹی کی ضرورت تو انسان کو مٹی کی ضرورت ہما وقت ہے تو مٹی کا دائرۂ افادیت وسیع ہے آپ کے مقابلے میں اس لیے مٹی افضل ہے آپ کے مقابلے تیسری بات یہ کہ آپ ایک دانا ہے وہ آپ زمین میں بو دیں مٹی کے حوالے کر دیں تو مٹی کیا کرے گی اس ایک دانے کو کئی سو دانے بنا کر آپ کو دے گی آپ گٹھلی جو ہے درخت کی وہ مٹی کے حوالے کر دیں یہ مٹی جو ہے وہ آپ کو درخت بنا کر دے گی لیکن اگر آپ دانے پچاس ساٹھ ساٹھ ستر گانے یہ آپ میں ڈال دیں تو کتنے گانے آپ کو دے گی سب کو جلا کے دیں تو لہٰذا اس کے اندر گرد کا پہلو ہے نقصان کا پہلو ہے اور مٹی کے اندر جو ہے فائدے کا پہلو ہے اس میں مٹی افسر ہے آپ کے مطابق ایک غلطی اس کو یہ لگی دوسری غلطی یہ لگی کہ یہ ثابتہ نہیں کہ افضل چیز سے بنی ہوئی چیز بھی افضل ہو یہ ضروری نہیں یہ کہ سونے کی بنی ہوئی چیز ہے اس کے مقابلے میں لوہے کا بنا ہوا ایک پرزہ ہے ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جو جہاز میں استعمال ہو رہا ہے یہ کس سے بنا ہے سونے سے نہیں بنا لوہے سے بنا ہے لیکن اس کی قیمت سونے کے مقابلے میں زیادہ ہے حالانکہ لوہا کم قیمتی چیز ہے سونے کے مقابلے میں لیکن ضروری نہیں کہ اگر مادہ جو ہے میٹیریل جو ہے وہ کم معیار کا ہو تو اس سے بڑھنے والی چیز بھی کم معیار کی ہو یہ بھی ضابطہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کم معیار کا ہو ہو لیکن اس سے والی چیز زیادہ قیمتی اعلیٰ مادہ کی چیز کے بڑھنے والی چیز کے مقابلے میں تو لہٰذا یہ دوسری غلطی اس کو یہ لگی اور تیسری غلطی وہ جو میں کی ہے کہ اللہ کے حکم کا اس نے تجزیہ کیا اللہ کے حکم کا تجزیہ کرنا یہ مخلوق کے لیے مناسب نہیں مخلوق کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے تعمیر کرے تو اللہ تبارک بار بطالیہ نے بنایا کہ تو نے یہ تکبر کیا ہے اور تکبر والوں کے لیے یہ بہت بلند مقام جو ہے تکبر والوں کے لیے نہیں یا تو یہاں سے نیچے اتر جا اور پھر تیرے لیے ہم نے ذلت کا فیصلہ سمجھا اب بجے کہ وہ یہاں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اب اس نے سوچا کہ میں انتقام لے اللہ سے تو انتقام لے نہیں سکتا کسی آدم سے انتقال لو تو اس نے کہا کہ اللہ تم یہ قیامت تک کے لیے محرت ہے اب یہ ایک اور دھوکہ تھا جو اختیار کرنا چاہ رہا کہ مجھے قیامت تک کے لیے یعنی جس وقت یہ تمام مخلوقات کھڑی ہوں گی اس وقت تک کے لیے مجھے محرت دے دے تاکہ میں اپنی حسرت پوری نکال سکوں اللہ نے ہمیں کہ تیری دعا تو ہم نے قبول کی لیکن یہ ہے کہ جو تجھے مہرت دی جا رہی ہے وہ کھڑے ہونے کے وقت تک نہیں بلکہ پناہ ہونے کے وقت تک اب اس کے اندر دھوکہ کیا ہے دھوکہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہونے کے وقت تک جو ہے وہ پناہ لینا چاہتا تھا تاکہ موت کی کیفیت مجھ پر تاری نہ ہو اور اس سے وہ دو فائدے اٹھانا چاہ رہا تھا ایک فائدہ یہ کہ موت کی تکلیف سے میں بچ جاؤں کہ موت کی تکلیف کتنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ جی نے بجین علیہ السلام و اللہ قبار والے یہ موجودہ عطا فرمایا تھا کہ وہ کسی قبر میں جا کے کھڑے ہوں تم بھی فرمائے تو میت جو ہے وہ اس سے کھڑی ہو جاتی تو حضرت علیہ السلام نے جن افراد کو کھڑا کیا ان میں جو سب سے پرانے صاحب تھے ان کو کھڑا کیا وہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حضرت رضی اللہ عنہ اگر تشریف لے گئے ان کی قبر پہ ام بھی کے کھڑے ہو گئے جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کی آدھی داڑھی آدھی داڑھی سکھید یہاں سے پہلی بات میں یہ معلوم ہوئی کہ سام رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ داڑھی تھی کہ حضرت اسلام رضی اللہ عنہ کی ڈاہی تھی تو معلوم ہوا کہ یہ ڈاہی جو ہے یہ حضرت اعظم علیہ نبینہ علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہے انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی نبی نہیں جن کی ڈاہی نہ ہو اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی اللہ کے ولی نہیں جن کی ڈاہی نہ ہو اور پھر ایک بات یہاں اور قابل غور ہے کہ ایک بات عجیب میں سوچ رہا تھا ایک مضمون لکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات سامنے آ گئی تو اللہ کے دل میں ایک اور بات ڈال دی کہ حضرت جبرائیل علیہ سات وسلام فرشتے ہیں اور یہ داڑھی انسان کی ہے فرشتوں کی داڑھی نہیں لیکن جبرائیل علیہ السلام جتنی بار بھی نبی ربیس خدمت میں انسانی شکل میں آئے ہیں وہ داڑھی کے ساتھ آئے ہیں اب اس سے دو باتیں معلوم ہوئی ایک بات معلوم ہوئی کہ مرد کی فطرت ہے داڑھی کا ہونا اور داڑھی پہنا ہونا تو اس کے معنی ہے کہ مرد اپنی فطرت سے ہٹا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام کو اس قدر ناپسند تھا بغیر داڑھی کا ہونا کہ جب اسلام جو اس انسانی جنس میں سے نہیں وہ بھی حضرت کے ساتھ سامنے آئے تو داڑھی کے ساتھ آئے ہیں بغیر داڑھی کے ساتھ نہیں آئے اس سے نبی علیہ السلاط والسلام کی پسند کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام تشریف فرما کے اور نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایران کے مجوسیوں کے دو نمائندے آئے دنیا میں واحد مذہب مجوسی ہے جس جن کے مذہب میں گاڑی نہیں باقی جتنے بھی ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں یہ ویسے گاڑی نہ رکھیں تو نہ رکھیں لیکن ان کے مذہب میں گاڑی موجود ہے دنیا کے ہر مذہب میں گاڑی موجود ہے سوائے مجوسیوں کے کہ مجوسیوں کے یہاں گاڑی نہیں تو یہ طرح ایران کے دو نمائندے آگے میں حاضر ہوئے تو حضرت تشریف رما اور حضرت کا انداز یہ تھا کہ اگر کوئی مہمان آتا تو کافی بھی ہوتا ملاقات کے لیے تو حضرت اس کا پاک فرما دیتے ان کو اپنے پاک ٹھہراتے اور حضرت اعلان فرماتے کہ کون سے رضی اللہ ایسا ہے جن کی میزبانی کا فنگر انجام دے تو ان کا احترام کرتے تھے مہمانوں کا کافر ہونے کے باوجود جب یہ دو نمائندے آئے کسرا کے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی تعلیم نہیں تو حضرت نے دیکھنا گوارہ نہیں کیا چہرے انور پھیر دیا اور حضرت نے وہاں عجیب الفاظ بیان رحمت العالمین ہوتے ہوئے عجیب الفاظ بیان فرمائے حضرت کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے یہ تم نے اپنی شکل کیسی بنائی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم مجبور ہیں اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے کہ تم داری مورو تو رب سے مراد کس طرح کہ وہ کہاں ہے وہ تو مخلوق ہے جو رب ہے اس کا حکم ہے جاری رکھنے کا یہاں جو بات قابل غور ہے میں ایک اپنے دل کی بات رکھتا رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ میں جس طرح گناہ گار ہوں شاید ہی کوئی گناہ گار ہو لیکن میں یہ عقیدہ بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ میری نجات ہوگی لیکن کس طرح سے ہوگی نبی علیہ السلام کی شفاعت سے میری نجات کا واحد ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اگر ایک آدمی جس کی گاڑی میں ایمان والا ہے اور اس کی نجات نبی اسلام کی شفاعت سے ہوں گی اور نبی اسلام مقام محمود پر کھڑے ہوں گے جب حضرت نے مجوسی چہرہ بغیر داڑھی والا دیکھنا گوارا نہیں کیا تو ایمان والے کا چہرہ بغیر داڑھی والا دیکھنا حضرت کیسے گوارا فرمائیں اور بغیر داڑھی والا جب حضرت کے سامنے سے گزرے گا اور خدا نہ خاص کر بھی اسلام نے اگر چہرے انور پھیر دیا تو پھر شفاعت کی کون سی تو اس لیے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس بارے میں سوچا جائے اور اس سے اجتناب یہ کیا جائے بارہ جو بات میں آج کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رغبت تھی اور جو اسلام بھی اس کیفیت میں تشریف لائے اب یہ تھا کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات سمجھ شیطان سے کہ جب میں نے حکم دیا تھا تو تم نے صحیح پر کیوں نہیں کیا تو اس نے وجہ بیان کی اور ساتھ یہ درخواست کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے چھوٹ دے دے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور میں اللہ کو سمجھتے تھے کہ کیوں مانگ رہا ہے تو میں کر رہا تھا کہ اس کے سامنے دو بات ایک بات تو یہ تھی کہ موت کی کیفیت سے بات اور موت کی کیفیت میں اثر کر رہا تھا کہ رضی اللہ جب کھڑے ہوئے تو ان کی آگی تو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا ایک بات تو یہ میں نے کی کہ گاڑی چلی آ رہی ہے تو نے تعجب ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی السلام سے پہلے جو بال تھے وہ سفید نہیں ہوتے تھے دنیا جوان کی تو اس لیے سیاہی بال ہوتے تھے سفید بال نہیں ہوتے تھے سب سے پہلے جو سفید بال ظاہر ہوئے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ظاہر حضرت آئینہ دیکھ رہے تھے دیکھا کہ ایک دو بال سفید ہیں تو تعجب ہوا کہ جب معمول بدلتا ہے تو حضرت السلام متفقر ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے کہ معمول بدلتا ہے ہم سمجھتے ہیں زلزلہ آ گیا دیکھنے کے لیے چل پڑے سورج گرن ہے کمرے بک ہو گئے نظارہ کر رہے ہیں دوربینیں خوردبینیں کہ جہاں تغیر و تبدل ہونے کے اسلام نے سمایا کہ یہ اشارہ ہے عذاب کی طرف فوری طور پر اللہ کی طرف جھکو اور توبہ کرو اب یہ کہ حضرت اسلام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام باری بات کر رہا تھا کہ داری کے دو بار سفید نہیں ابراہیم السلام پریشان ہو گئے کہ اب تک تو داری کے بعد سفید نہیں ہوتے تھے اور یہ دو تین بار سفید آ گئے تو پتہ نہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس سے اس کا اظہار ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کیا ہے اللہ کہ یہ سفید ہو گئے بال اس کی وجہ اللہ نے بتایا کہ یہ وقار ہے یہ وقار ہے کہ بالوں کا سفید ہونا یہ وقار ہے جو نے سنایا کہ اللہ سے میرے وقار میں اور اضافہ فرما اور ہم کیا ہیں کیا کتاب لگا کے اس کو جو اللہ فطی عطا فرما رہے ہیں اس کو بھی سیری میں تبدیل کریں اب یہ ہماری کیفیت ہے تو حضرت اسلام رضی اللہ عنہ کے بعد جو تھے وہ سیاح تھے ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے ان کا انتقال ہوا لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کہا تو السلام کھڑے ہوئے تو داہی کے آگے بال پہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا فرمایا کہ یہ آپ کی داہی کے بعد سفید ہیں کیا وجہ فرمایا کہ ابھی ہو رہے ہیں گھبرا کے پوچھا کیا قیامت نہیں آئی کہا کہ حضرت قیامت تو نہیں آئی آپ تو موہضاتی طور پہ کھڑے کیے گئے ہیں یہ قیامت کے خوف کی وجہ سے بعد سفید ہو گئے ہیں اور خوبصورت اللہ تبار بتایا نے ان کی اس میں پارے میں یہ بات کے ساتھ کہ قیامت کی ہول لاکھی ایسی ہوگی کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اس احساس کی وجہ سے اب یہ کیفیت ہو گئی حضرت نہیں یہ موضوعاتی طور پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کو دوبارہ اسی حالت میں بھیج دیا جائے تو سام رضی اللہ جی ہاں واپس بھیجے گا ایک شرط کے ساتھ تو پوچھا کہ شرط کیا فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ موت کی کیفیت کے دوبارہ نہ تو یہ موت کی کیفیت جو ہے وہ اتنی شدید کیفیت ہے تو شیطان نے اس سے بچنا چاہتا تھا اور اسی کیفیت سے اس نے حضرت علیہ اللہ علیہ مزید عالثات کو پھسلانے کی کوشش کی جو بات ابھی آ رہی ہے تو ایک تو شیطان موت کی کیفیت سے بچنا چاہتا تھا اس نے کہا کہ اے اللہ کہ مجھے اس وقت تک کے لیے زندگی ادا فرما جب یہ لوگ مخلوقات کو پورے دوبارہ کھڑا کرنا ہے تاکہ موت کی کیفیت سے میں نہ گزروں اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب چیز کو فنا فرمائیں گے اللہ کی ذات ذات اکیلی ہوگی اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے تو یہ فرق نمایاں ہو جائے گا واضح ہوگا کہ خالق کون ہے مخلوق کون ہے خالق وہ ہے وہ اللہ جمور کہ اللہ ایسا زندہ ہے جس سے موت نہیں اور باقی جتنے زندہ ہیں سب سے موت کی زندہ ہی ہونا ہے تو اب یہ ہے کہ شیطان کو یہ بس ڈالنے میں آسانی ہوتی کہ دیکھو کہ میں بھی وہ ہوں کہ جس سے موت تو لہٰذا یہ معبود ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ نے کی یہ چار کامیاب نہیں ہونے دی اور یہ اپنے بندوں کو رحم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو یوں قبول نہیں کیا دو میں تیسری بات شیطان نے دعا کی کہ اللہ مجھے طویل زندگی عطا فرما اللہ تبار بتا نے اس کی دعا قبول کی تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت دعا کی قبولیت یہ دعا مانگنے والے کی قبولیت کی دلیل نہیں اگر دعا کی قبولیت دعا مانگنے والے کی قبولیت کی دلیل ہے تو پھر سب سے زیادہ اللہ کا مقبول مخلوق اللہ کی شیطان ہوا کہ جس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی جی۔ بلکہ یہ اللہ کا ذاتیدہ ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں اسی انداز میں جس انداز میں کوئی مانگتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں کسی اور تکلیف سے اس کو نجات دے دیتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کا ذخیرہ دیتے ہیں اور دعا کا زابیزہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی جو فاتحے پر فاطل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کو پورا کرو میں اس کی آواز سننا ہی نہیں چاہتا لہٰذا اس کو کے فارغ کر اور ایک مقبول بندہ ہے وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اجزاء کر رہا ہے گر گرا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا بھی نہیں دو مجھے اس کا گر گرانا پسند ہے اس کے گر گرانے پہ اس کے رونے پہ اس کا عجر پڑھاتے ہوئے چڑھے گا تو اللہ کو یہ گر گرانا یہ رونا بھی پسند ہے تو یہ اللہ کا نظام حکمت ہے تو کسی کی بات کا پورا ہو جانا یہ قبولیت کی گلی نہیں ہے تو یہ غلط فہمی بھی نہ ہو دنیاوی لحاظ سے فلاں خوشحال ہے دنیاوی لحاظ سے فلاں یوں ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے امریکہ کامیاب ہے اس لیے کہ دن دناتا پھر رہا ہے اور یہ بات اللہ فرما چکے ہیں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں رائے اور تقلب الدینہ کا کہ ان نافرمانوں کا دن دناتا دن دنانا اور یوں پھرنا یہ گھومنا مشرق سے مغرب میں آنا جانا تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام حکمت ہے اب شیطان کو جب یہ مہلت مل گئی اب اس نے کہا کہ اللہ مجھے تیری پسند ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا نوز بلّہ مزائی اب الزام اللہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اور اس گمراہی کا انتقام میں لوں گا تیرے بندوں پہ کہ میں بیٹھوں گا ان کے راستے میں کہ جنت کی طرف جو راستہ جا رہا ہے جس پہ یہ چل رہے ہوں گے اس راستے پر بیٹھوں گا اور میں ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا ان کے سامنے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ نے فرمایا کہ جو تیری بات مانے گا تیرے ساتھ وہ بھی ظاہر مل جائے گا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اب یہاں دو بات قابل ہو ایک بات کو نبی علیہ السلام نے حدیث پاک سے نہ سوائے فرمایا کہ شیطان نے یہاں کہا کہ اللہ کہ مجھے تیری عزت کی اور تیرے جلال کی قسم کہ میں تیرے ان بندوں کو آخری سانس تک گمراہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک بات فرمائی فرمایا کہ مجھے بھی اپنے جلال اور اپنی عزت اور غلبے کی قسم ہے میرا یہ بندہ بھی آخری وقت تک جب تک سے بہت پیاسا ظاہر نہ ہو یہ مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں بھی اس کی توبہ کو قبول ایک بات قابل دوسری بات شہزاد نے کہا کہ میں سامنے سے گمراہ کروں گا پیچھے سے ٹائم سے پائیں اس سے مراد کیا کہ سامنے سے گمراہ کروں گا کہ انسان چل رہا ہے فطرت چل رہا ہے دنیا سے آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے تو سامنے کیا ہے آخرت تو میں سامنے سے گمراہ کروں گا یعنی اس کو آخرت سے واقع کروں گا پیچھے سے گمراہ کروں گا کہ کس کو چھوڑ کے چل رہا ہے دنیا کو تو میں اس کو پیچھے سے گمراہ کروں گا یعنی دنیا کی کشش ایسی یعنی پیدا کر دوں گا کہ یہ دنیا کی طرف متوجہ ہوگا آگے سے حاصل ہوگا پیچھے کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کو میں دائیں سے گمراہ کروں گا یہ سب سے زیادہ خطرناک گمراہی ہے جو ٹائم گمراہی کہ ٹائم پہ گمراہ کروں گا کہ اس کو ایسی نیکی اختیار کرنے پر راغب کروں گا ترغیب دوں گا کہ جو شریعت کی لحاظ سے نیکی نہیں ہوگی اور یہ اس کام کو نیکی سمجھ کے کرے گا جو نیک فکر لوگ ہوں گے اس کو نیکی سمجھ کر کریں گے آدھی رات کا وقت ابھی وہ دن آنے والا ہے آدھی رات کا وقت ہے لوگ گروہ گروہ در جا رہے ہیں نیند کو چھوڑے ہوئے بستر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں مرد بھی جا رہے ہیں عورتیں بھی جا رہے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو جی وہ کلے پہ سراط و تصویر کی جماعت گی تو اپنے گناہ بات بخشوانے کے لیے معاف کرانے کے لیے جا رہے ہیں اب یہ سرات و تصویر کی جماعت میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں وہاں نیکی کا کام نہیں کرنے جا رہے ہیں تو برائی کرنے نہیں جا رہے ہیں لیکن یہ وہ نیکی ہے جو شریعت کے خلاف ہے خلاف تسوی نفل نماز میں اور نفل نماز کی جماعت میں مساجد کے اندر جماعت کا اہتمام ابھی ہمارے یہاں ہمارے قریب کی مسجد میں چند سال پہلے کی بات ہے وہ اللہ کا نظام ہے ایک ذمہ دار خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور نے کہا کہ نہ وہ جس رات تصویر کے لیے ہم وہ جماعت کرانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ چند مسائل سمجھنے ہیں تو میں نے کہا کس کی جماعت آپ کرانا چاہ رہے ہیں آپ تو خاتون ہیں کہا کہ وہ ہم نے طے کیے ہیں کہ پہلے مرد جو ہیں اس مسجد میں جماعت کر کے فارغ ہوں گے وہ اتنے بجے مسجد چھوڑ دیں گے وہ متولی کی بیٹی تھی تو اس نے کہا اتنے بجے مسجد چھوڑ دیں گے پھر ہم نے خواتین کا پروگرام بنایا خواتین کی وہاں جو ہے وہ جماعت ہوگی میں نے کہا مردوں کی کے و تصویر کی جماعت جائز نہیں اور عورتوں کی و تصویر کی جماعت کیسے جائز ہوگی تمہارے لیے تو گھر سے نکلنا مسجد میں جانا چاہتی تھی تم کیسے جماعت اللہ نے سمجھ لے لی تو رک گئے اعتماد کی بات کی وغیرہ جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں تو یہ سلاد ال تصدیق کا جماعت کا اہتمام ابھی یہ پندرہ شابان کی رات میں جلال اور پیر والے جا رہا تھا ایک خاتون کا دل گنا گیا راستے بھی اس نے کہا کہ یہ میرے گھر کے افراد جمع ہیں خواتین کی ساری جمع ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آج پندونی شابان کی رات ہے شب برات ہے تو اس رات میں افراد التوی ہو جائے تو اس کی جماعت ہو جائے اور میری بوڑھی ساتھ ہیں ان بیچاروں کو یاد نہیں رہتا کہ کتنی تصویر پڑی ہے کتنی نہیں پڑی تو اس لیے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جماعت ہو جائے تو کیا جماعت کرا لوں تو میں نے کہا یہ فرق تو نہیں ہے کہ اگر ان کو یاد نہیں رہتا تو یہ کوئی لازم تو نہیں ہے انہیں ہے کہ دو نفر ایسے پڑھ لیں اور بیٹھ کے تصویر ہاتھ میں پکڑ کے تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں یہ اللہ کبارک بتا رہا مجبوریوں کو جانتے ہیں اللہ کی رحمت اتنی بڑھتی ہے اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے یہ تو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے ارے کتاب کی طرح بنی کتنا کی جو کہے کون سی ہو اس کا رنگ کون سا ہو اس کا فلاں کون سا یہاں اللہ کبار بتا رہا کہ ہمیں تو سادگی چاہیے کہ جس قدر سادگی ہوگی جس قدر اخلاص ہوگا پھر دیکھیں کہ اللہ کی رحمت کی ہر قسم طرح ہے تو اللہ کی رحمت کو کے لیے تو سادگی چاہیے یہاں ہوشیاری اور یہاں باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں باریکیوں کا معاملہ تو انسانوں کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ کیا باریکیاں تو خالص مثلاق ہے قابل مثلا ہے علیم پل ہے رحیم ہے رحمان ہے وہاں تو آج بھی چاہیے آج بھی کرتے جائیں اخلاق کرتے جائیں پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے وہ کس طرح اپنے گھیرے میں آپ کو لے کے چلی جاتی تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ شیطان کا پھر گمراہ کرنا اور یہی سب سے خطرناک صورت ہے اہل ایمان کے لیے کہ یہ بھی ہم نے مرنے والے کو دفن کیا دفن کرنے کے بعد یہ چلو میں ایک آدمی کھڑا ہو اذان دے دے ابھی تو اذان دی جا رہی ہے اگر کہا جائے بات کی ہے اگر اذان ہی دی ہے تو گانا کو نہیں سنایا نیکی کا کام کیا اذان کیا ہے لیکن اذان کا اس کابر پہ کہنا یہ شریعت سے ثابت نہیں جب شریعت سے ثابت نہیں تو اس کام کو نیکی سمجھ کر جو کیا جا رہا ہے کسی کو کہتے ہیں اور یہی شیطان کا کام ہے جو زین طرف سے گمراہ کر رہا ہے نیک فکر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے نیکی کے نام اسی طرح نبی علیہ السلام پر جوشی پڑھ رہے ہیں اذان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جماعت کے اعلان سے پہلے پڑھ رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام شریف ہی تو پڑھ رہے ہیں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے بجا ہے آپ کی بات لیکن ایک معیار اگر اپنے سامنے رکھ لیں جو اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ معیار ہیں نبی علیہ السلام سے محبت میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ ایمان میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ اعمال میں معیار صحابہ کرام رضی اللہ عموم دس معیار کو سامنے رکھیں گے طویلت کا کو بہت واضح بتا ہوا چلا جائے گا اگر قبل پہ اذان دینے سے کوئی فائدہ مرنے والے کو ہوتا تو نبی علیہ السلام السلام وما ہوا غیب دیوانی اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے تمہارے کام کی کوئی بات ان سے نہیں چھپائی اگر میت کا فائدہ اذان میں ہوتا نبی السلام اذان کہلواتے اور حضرات صاحبہ کے سے زیادہ آخر کی فکر رکھنے والا کون یہاں تک جو قرآن کہہ رہا ہے کہ مخالفین جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں کہ جنت انہوں نے دیکھی نہیں ان دیکھی چیز کے لیے دنیا کا مال لٹا رہے ہیں ان سے بڑھ کے بیوقوف کون ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ بے وقوف نہیں جو فکر آخر رکھنے والا ہوتا ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا جو آخر سے غافل ہو وہ بیوقوف ہے جو صحابے تو آخر والے ہیں ان کے حساب میں آخر والا کون ہو سکتا ہے کہ جو آخر کی فرح وہ رکھتے ہیں تو لہٰذا آخر کی فری جتنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنی ہمیں تو نہیں ہو سکتی انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا اگر یہ اذان کا عمل فائدہ مند ہوتا قابل پر تو حضرات صاحب کو نہ چھوڑتے تو اس طرح سے اس کو دیکھتے ہوئے چلے جائیں تو یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ بدت کیا ہے اور فائدے کی چیز آخر کی بات سے کیا ہے اس کا معیار کون ہے حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ تو یہ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے کہ دائیں طرف سے گمراہ کرنا اس کے لیے آسان صورت یہ ہے کہ وہ عمل شریعت کا اختیار کیا جائے گا اور وہ شریعت کا عمل ہوگا جو چار ذریعوں میں سے کسی ذریعے سے حاصل ہو یا قرآن مجید میں ہو یا نبی علامات السلام اور حضرت کے کرم کے سنت سے ہو یا اجماع امت سے ہو یا کسی مشتحد کے اشتہار سے ہو اگر یہ چار باتیں موجود ہوں چار باتوں میں سے کسی ذریعے سے اگر وہ چیز حاصل ہوئی ہے تو شریعت کا حکم ہوگا اور شریعت کا عمل ہوگا اگر ان چار ذریعوں سے کسی ذریعے سے ثابت نہیں تو پھر خلاف شریعت ہے اور اس کے اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے اور چوتھی بات اس نے کہا پہلی کہ میں بائیں طرف سے گمراہ کروں گا بائیں طرف سے مراد گناہ ہے کہ گناہ کی لذت سے میں ان کو گناہ کرنے کی کوشش کروں گا سفر نمبر دو سو گیارہ کے اللہ کے بارے مطالعہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے پتا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہیں اور ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس راستے قریب آپ نے نہیں جانا اب شیطان نے جو ہے وہ بسبسا ڈالا بسبسا ڈالا اور ان کو مختلف طریقے سے پھسلانے کی کوشش کی اور شیطان نے جو باتیں اختیار کی تو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور حدیث با کے اندر جتنی تفصیلات آئی ہیں تو جن کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اس نے شیطان نے کہا حضرت اعظم علیہ السلام کو اب یہ کہ یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا شیطان نے اعظم علیہ السلام سے جو بات کی جنت میں جا سکتی نہیں اعظم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے نہیں تو خود اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی فوق بات اس نے بسوں سے ڈالا تو یہ وائلڈ لائف سسٹم کے کہا یہ وائلڈ لائف سسٹم یہ موبائل سسٹم یہ سب سے پہلے استعمال کیا شیطان یہ شیطان کے باہری حصے کہ یہ وسوسا جو ہے یہ باہر حصے باہر سے رابطہ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے اندر تو یہ جو چیزیں یہ بنی ہیں یہ موبائل وغیرہ یہ چیزیں بنی ہیں اس اسی وسوسے کی بنیاد پر بنی ہے جس کا مجھے شیطان صلاحیت اللہ نے دی ہے انسان کو تمہارے کہیں سے بھی اشارہ مل جائے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے تو شیطان نے یہ برطرف پیغام بھیجا اور ایک بات یہ نہیں کہ حضرت کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ اللہ و وطالعہ کے ذکر سے محروم ہو جائیں کہاں کے نہیں تو فرمایا کہ سر یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے زمین پہ بھیجنا ہے جب آپ زمین پر جائیں گے تو وہاں زمین کی مصروفیات میں آپ ایسے مصروف ہوں گے کہ جس وجہ سے آپ اللہ کا ذکر چھوڑ رہے ہیں اس غافل سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہا کہ درخت کا پھل کھا لیں تو اس کی وجہ سے آپ زمین پہ نہیں اتارے گی تو اللہ کہ نہیں کہ اللہ نے منع فرمایا ہے اس پھل کے قریب جانے سے میں نے یہ پھل نہیں کھا کچھ دنوں کے بعد کچھ وقت وقفے کے بعد پھر کہ حضرت کیا آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں کوئی اللہ کا نافرمان ہو جی نہیں میں اپنی اس بات کو برداشت کرتا کہ میری اولاد میں تو اللہ کا نافرمان ہو حمیر کہ جب آپ زمین پہ اتارے جائیں گے تو آپ کی اولاد ہوگی ان میں سے کچھ فرما بردار ہوں گے کچھ نافرمان ہوں گے تو ان نافرمانوں کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ نافرمان پیدا ہی نہ ہو تو ہمارا اس کا طریقہ کیا ہے ہمارے یہ پھل کھا لیں اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی اللہ نے منع فرمایا اس لیے یہ پھل میں نہیں کھا سکتا یہ ہے کہ شیطان نے اپنے اوپر کیفیت تاری کی موت کی جب موت کی کیفیت تاری کی اور یہ کیا کہا کہ جس وقت آپ زمین پر جائیں گے تو وہاں سے واپس آنے کے لیے آپ کو اس کیفیت سے گزرنا پڑے گا جس کو موت کی کیفیت تو کیا یہ کیفیت آپ گوارا کریں گے خدا لیے یہ تو بڑی ڈرونی کیفیت ہے یہ تو برداشت نہیں ہوگی تو میں اس سے بچنے کی یہ ہے کہ زمین پہ جائیں گا اس کی صورت کیا ہے تو صورت یہ ہے کہ یہ پھل کھائے نہیں کہ اللہ نے منع کیا یہ نہیں اب جو یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی اب اس نے کہا کہ دیکھیں حضرت بات ایک میں کر دوں میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں اور فائدے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں یہی شرمندہ ہوں اور میں اس کی تلاشی کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کی خیر کی بات کر رہا ہوں اور اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی خیر کی بات کر رہا ہوں آپ درخت کا پھل کھائیں اللہ تبارک بارے بتا رہے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے نا تو آپ اس درخت کا پھل نہ کھائیں آپ اس درخت کا پھل کھائیں تقربہ شجرا شاہ یہ غلطی آدم علیہ السلام کی اتحادی غلطی ہے کہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس جنس کو نہیں کھانا اور وہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقربہ اس درخت کے قریب نہیں جانا یعنی اس درخت کا پھل نہیں کھانا تو یہ پھل کی ممانعت نہیں درخت کی ممانعت ہے مثال کے طور پہ آم ہے تو آم نہیں کھانا کسی درخت کا بھی ہو نہیں کھانا لیکن خبر ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا تو اللہ کا اشارہ اس درخت سے مراد اس پھل کی طرف تھا حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اشارہ اس درخت کی طرف ہے پھل کی طرف نہیں تو یہ اس کو اشتہادی غلطی کہتے ہیں ارادی غلطی نہیں کہتے تو یہاں حضرت اعظم علیہ السلام سے اشتہادی غلطی ہوئی ایک یہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی دوسری بات یہ کہ شیطان نے قسم کھائی جب شیطان نے قسم کھائی تو حضرت اعظم علیہ السلام نے سوچا کہ کوئی مخلوق ایسی بدبخ نہیں ہو سکتی جو اللہ کے بارے میں چھوٹی قسم کھائے یہ یعنی نہیں معلوم تھا کہ یہ میری اولاد ہوگی وہ قسمیں کھانے میں شیطان سے بھی آگے ہوگی لیکن حضرت نے یہی سمجھا کہ کوئی مخلوق ایسی بدبخت نہیں ہو سکتی اور اس کے قسم کھانے کی وجہ سے جب حضرت نے غور کیا تو پھر یہ اشتہادی غلطی حضرت سے ہو گئی اور انہوں نے درخت کا پھل کھایا مگر کوئی درخت کا نہیں کھایا دوسرے درخت کا کھایا تو یہ اشتہادی غلطی اور جب اشتہادی غلطی ہوئی تو اس کا نتیجہ سب سے پہلے یہ ہوا کہ جسم سے لباس اتر رہی لباس اترا حضرت اعظم اللہ السلام اور حضرت اللہ کا لباس اترا تو سب سے پہلا کام کیا کیا کہ اللہ کے حضور توبہ بھی کی روئے بھی لیکن جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ درختوں کے پتے اپنے جسم پر باندھے تاکہ اپنے ستر کو چھپائیں تو معلوم ہوا کہ جسم کا چھپانا یہ انسانی فطرت ہے اور یہ جسم کا نہ چھپانا اور جسم کو ظاہر کرنا جو آج یورپی تہذیب کی وجہ سے ہمارے ہاں بیماری منتقل ہوئی ہے تو یہ انسانی فطرت کی مخالفت ہے تو انسانی فطرت ہے آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ بات آگے آ بھی رہی ہے تو اولاد ہونے کے لحاظ سے یہ لازم ہے کہ اپنے جسم کو چھپایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب سوال فرمایا جیسے کہ شیطان سے سوال کیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا کس سے آدم علیہ السلام سے میں نے منع کیا تھا تو آپ نے فل دوں اب اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے تم دنوں کے راز جانتا ہے اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ میں نے نیتی سے نہیں کھایا غلط ارادے سے نہیں کھایا اے اللہ میں نے تو تیری اطاعت و فرما برداری کے لیے کھایا کہ میں نافرمانی سے بچ جاؤں تیرے قرب کے مقام سے نکلنے سے بچ جاؤں اور تیرے ذکر کی غفلت سے بچ جاؤں اور میری جو اولاد ہے وہ تیری نافرمانی سے بچ جائے کیرلا تو دلوں کی بات جانتے ہیں میں نے برے ارادے سے نہیں کیا لیکن اعظم علیہ السلام نے کوئی عذر پیش نہیں کیا انہوں نے ان کی زوجہ محترمہ نے جو الفاظ یہاں کہنے ہیں اللہ نے ان الفاظ سے نقل فرمایا فرمایا ربنا اے ہمارے ظلمنا انفسنا ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر کہ یہ ہم سے زیادتی ہو گئی وہ علم تخل اگر تو نے بخشش نہ فرمائی ہماری وطر ہم نہ تو نے رحم نہ فرمایا ہم پر لانا کو خاطری یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے یہ کلمات اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھلائے ان کو کب جب ان میں طلب پیدا ہوئی تو اللہ نے یہ کلمات ان کے دل میں ڈالے یہ بات صورت البقرہ میں آ چکی اور انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرمائی یہ اشتہادی غلطی تھی اور اس اشتہادی غلطی کو اللہ نے معاف فرما دیا ان کی دعا سے یہاں سے ایک بات معلوم ہے بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے گناہ کی تعویل کرنا یہ شیطان کا کام ہے اور اللہ کے حضور گناہ کے احساس کے ساتھ چھپ جانا اور غیر مشروط توبہ کرنا اللہ سے استفاد کرنا اور اس کی طرف اور اس سے غیر رجوع کرنا اور اس سے توبہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کی فکر ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے گناہوں کی تعویل نہیں اور ان کے وہ توجیحات نہیں بلکہ غیر مشروط طور پر اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ سے غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کرنا ہے اس بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ زمین پر تشریف لے جائیں اور یہاں آپ کے لیے ایک خاص طور پر ٹھیکانا ہوگا اور یہاں سے فائدہ اٹھانا ہے آپ کی زندگی بھی اسی میں اور آپ کی وفات دوسری جگہ ہوگی اور بیٹی زمین سے آپ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا سفر میں دو سو بارہ میں فرمایا یہ رکن نمبر ہے یا بنی آدم اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کہہ کر ہم سے چار جگہ خطاب فرمایا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اس میں یہ پہلا خطاب ہے جس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس کی نعمت عطا فرمائی اور لباس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے قسم کا چھپانا اور اس کے بعد دوسرا فائدہ اس کا ہے و سینت لیکن اس بات کا خیال رہے کپڑے کا لباس نہ چھوڑنا اور تقوی کا یہ بات یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ جتنا اچھا استعمال کر سکتے ہو کرنا لیکن اس میں اصراف نہ ہو اور اس میں تقبر کا اظہار نہ ہو اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش نہ ہو اور اس بار اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خطاب فرمایا کہ یا بنی آدم لا یقین شیخوان فرمایا دیکھو کہ شیطان سے بچتے رہنا اس نے تمہارے جب امجد آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نکلوایا اور یہ تمہارے بارے میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ تمہیں جنت میں داخل نہ ہونے دے اس کی سازشوں کے چالوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اس بات اللہ تبارک بطالیہ نے صفحہ نمبر دو سو تیرہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو شیطان کو دوست بناتے ہیں شیاطین کو دوست بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں اللہ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں اور پھر اللہ تبارک وطار نے بنی آدم سے خطاب فرمایا حقوق کے آخر میں دو سو تیرہ میں اور فرمایا کہ ہر نماز کے وقت تم زینت کو اختیار کر لیا کرو اسی میں اشارہ ہے سر کے تھامنے کا کہ زینت کو اختیار کرنا ہے اور زینت کیا ہوگی نبی علیہ و سلام کا جو عمل ہوگا وہ سب سے بڑی زینت کی بات ہوگی اور نبی علیہ السلام کے سابق نہیں حضرت نے زندگی بھر میں کبھی کوئی نماز ننگے سر ادا کی ہو تو معلوم ہوا کہ زینت سر کو ڈھانپ کے نماز ادا کرنے میں ہے ننگے سر نماز پڑھنے میں زینت میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلو اشرحو اللہ تم کھاؤ اور پیو مگر کس طرح مت کرو ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی طبیب تھا اس نے ایک مسلمان عالم سے پوچھا ہارون رشید کے دربار کے عالم سے پوچھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بڑی جامع کتاب ہے کیا اس میں علم طب کے بارے میں بھی کوئی بات موجود ہے ہدایت کی باتیں ہیں دوسری باتیں ہیں نظام حکومت کی باتیں ہیں کیا کس کے بارے میں ہیں عالم نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کیا کہا کلو اشرب رہا کے کو اچھل پڑا کہا کہ یہ پوری طب کی بنیاد ہے کہ بیماری کب ہوتی ہے جب حادثے بڑھتے ہیں کیا ہوا پانی زیادہ پی لیا اب پیٹ کو گیا اب کیا بھی پڑنے کے قابل نہیں اب کوئی چیز زیادہ کھا لی ایسا ہو گیا اب لوٹا ہے اور ہم ہیں آمد رفت چل رہی ہے اب تو خیر سہولت ہو گئی خرچ نظام میں پانی وغیرہ کا انتظام اندر ہو جاتا ہے اب یہ لوٹا اٹھا کے جانے کی تکلیف بھی نہیں جائے گی تو یہ جہاں اصلاف ہوگا حد پہ بڑھیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ بیماری پیدا ہوگی اور جہاں اعتدال کو اختیار کریں گے بیماری سے اللہ تبارک بتا رہا میں خوشرمائیں کبھی کبھار اعتدال میں بھی ایسا ہوتا ہے تو کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سبب ضرور موجود ہوگا تو اس پہ وہ نقصان طبیعت جو ہے وہ اچھل پڑا اس نے کہا کہ یہ پوری جب کی بنیاد ہے جو یہاں پوری آیت میں بھی نہیں کے ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و کروا دی سفر دو نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا اللہ نے ممنوع کیا ہے اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ہے کہ بے حیائی کے کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے بچاؤ اور یارکی سے اپنے آپ کو بچاؤ شیر سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سفر دو سو چودہ پہ اللہ تبارک نے پھر کتاب سمایا یہ چوتھا کتاب یہ یا بنی آدم کہ اے آدم کی اولاد جو میں تمہاری طرح رسول بھیجوں گا اور جو اللہ کے رسولوں کی اتباع کریں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو ان کو چھٹائیں گے وہ جہنمی ہوں گے اور سفر نمبر دو سو پندرہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بادشاہ سمے سفر دو سو چودہ جی اللہ یہ بادشاہ سمجھے کہ جس وقت انسان کی موت واقع ہوتی ہے اور روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو سب پوچھتے ہیں کیا آپ بتاؤ کہ جو تمہارا عقیدہ تھا وہ درست تھا یا غلط تھا مرنے والا خود بھی اپنے خلاف اپنے آباد کی پیش کرتا ہے سفر میں دو سو پندرہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ قیامت کے دن جو گمراہ انسان ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے ایک وہ ہوں گے جو گمراہ کرنے والے ہوں گے اور دوسرے وہ ہوں گے جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں گے تو جو اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے اللہ کئی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے اللہ ان کو چگنا عذاب دے اللہ بنائیں گے کہ دونوں کے لیے عذاب چگنا ان کے لیے بھی چگنا تمہارے لیے بھی چگنا ان کے لیے یوں چگنا کہ یہ گمراہ تھے ایک عذاب اس کا ایک عذاب اس کا کہ دوسروں کو گمراہ کرتے تھے اور تمہارے لیے دگنا عذاب یہ کہ تم گمراہ ہوئے ایک عذاب یہ اور ایک عذاب غلط رہنما چننے کا کہ تم نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ دین کا معاملہ تھا تو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوتے جو اہل حق تھے تو میں اہل حق کی بجائے اہل باطل کو چنا اپنا تعلق بنایا ان کو جو ایک آزاد اس وجہ سے ہوگا ویسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں وابستہ ہیں کیا وہ اہل حق بھی ہیں مطلب وہ کمال کرتے ہیں سنو بائبل کے حوالے ہیں ویدوں کے حوالے ہیں حافظہ اس کے کمال کا ہے تو اب جو حاضرہ کمال کا ہے اس وجہ سے اگر کسی کو حاضرہ کمال علم کمال کا اس وجہ سے اگر کسی کو رہنما بنانا ہوتا تو پھر سب سے بڑا رہنما بننے کا ہے تو شیطان تھا کہ جس کی بڑی صلاحیتیں اور وہ اس کا انداز گفتگو ابھی آپ نے سن لیا لہٰذا نہیں بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ اہل حق ہے یہ اہل حق نہیں اہل حق ہونے کے لیے جو جائزہ لینا ہے کسی کا درد سننا ہے تو اس سلسلے میں دو باتوں کا جائزہ لینا ضروری ہے ایک اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اس کے عقائد کیا ہے اور کیا وہ عقائد آگل و سنت وال جماعت کے ہیں یا نہیں ہیں آگل و سنت وال جماعت سے صاحب نے فرمایا کہ تہتر گروہ ہوں گے بہتر گروہ جہنمی ہوں گے اور ایک گروہ نجات پانے والا ہے اور نبی اصل میں پوچھا گیا کہ حضرت جو نجات پانے والا گروہ ماں وہ رہی سا ہے میں کہ جو میرے اور میرے صحابہ خلاف طریقے پر ہوگا تو نبی اسلام کا جو طریقہ ہے وہ سنت ہے اور صحابہ کرام جرم کی جو ہے وہ جماعت ہے تو اہل و سنت و جماعت کے وہ لوگ جو مان علی اور صحابی پڑھاؤ ان کو اہل و سنت و جماعت تو اس لیے اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ اہل و سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں یعنی وہ عقائد جو صحابہ کرام رحم کے عقائد ہیں اور جس پر جماعی امت ہے یہ عقائد وہی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اگر عقائد اس کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے اگر عقائد اس کے مطابق نہیں تو پھر وہ اس قابل نہیں جو اس کی بات کو سنا گے دوسری بات یہ کہ یہ دیکھا جائے اس کا تعلق کن علماء حق سے ہے یا علماء حق کا اس پر اعتماد ہے اگر علماء حق سے تعلق نہیں اور علماء حق کا اس پر اعتماد نہیں تو وہ اس قابل نہیں جو اس کی بات کو سنا جائے یہ عام طور پر ہمارے ہاں ایک بات چل رہی ہے درمیان میں بات آ گئی اس کی وضاحت دو ہزار دس میں میں ملتان کی خصوصی عدالت دہشت گردی کی عدالت میں بطور دہشت گرد کے پیش تھا مقدمہ چل رہا تھا تو وہاں جج صاحب نے مجھ سے ایک سوال کہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا الحمد للہ دو تین پیشیوں میں بات تو واضح ہو گئی تو اس کو انہوں نے ہمارا چوتھی پیشی پر کہ جی میں نے موقف تو سمجھ لیا ہے بات بات مجھے سمجھ میں آ گئی تو کہ میں تو آپ کو باعزت بری کرنے لگا ہوں لیکن میری ایک درخواست ہے کہ کچھ سوالات ہیں میرے اشکالات ہیں تو یہ میں سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ انہوں نے اپنے جو عملے کے افراد سے ان کو بھی بٹھا دیا کچھ وہ خلاف بھی آ گئے تو گفتگو بھی سوال جواب کے نیچے سے تو اس میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا یہ بات آگے کبھی ان شاء اللہ تفصیل سے آئے گی جو اس کا تعلق رکھتی ہے بات کی جو میں نے چھیڑی ہے اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ جناب یہ آج اتنے فرقے موجود ہیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ میں حق ہو تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام صدیوں پہلے فارمولہ بیان فرما گئے ہیں کہ نہ رہی و صاحب تو جو میرے طریقے پر ہوگا صاحب کے عام کے انداز کے مطابق وہ نجات پانے والے ان میں آپ دیکھ لیں پھر میں نے مثالیں دی کہ میں نے کہا یہ ہر فرقے کو آپ دیکھ کے چلے یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں فرقہ ہے یہ فلاں فرقہ ہے کیا یہ ان کے مطابق ہے یا ان کے مطابق ایک ایک بات میں ان سے کرتا گیا بعد میں ہو گئی اب اس بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا فرمانے لگے کہ جناب ڈاکٹر ڈاکٹر نائک صاحب جو ہیں یہ قرآن کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں اس وقت انہوں نے گزشتہ دنوں میں انہوں نے طلاق کے مسئلے پہ بیان کیا ہے اور وہ بیان انہوں نے ایسا کیا ہے کہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تین طلاق جو ہے وقت وہ ایک شمار ہوتی ہے اور اس کو انہوں نے قرآن اور حدیث کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ آپ نے وہ بیان ان کا سنا ہے تو میں نے ان سے کہا جیسا صاحب سے میری حضرت سے میرے پاس یہ تو وقت نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نئی صاحب کا بیان سن سکوں لیکن مجھے ایک سننے والے نے ان کے ایک جملہ سنایا ہے اور وہ میں نے ابھی تک بیان نہیں کیا کسی کے سامنے اب آپ اس کی تصدیق اگر کریں گے تو انہوں نے جملہ کہا ہے تو پھر میں جہاں اپنے درج محل سے اظہار کروں گا کیونکہ میری عادت ہے کہ سنے سنی بات کو میں آگے بیان نہیں کرتا جب تک تصدیق نہ ہو کیونکہ آپ ذمہ دار آدمی ہیں تو اس لیے آپ جو تصدیق کریں گے تو صحیح ہوگی انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں نے پورا بیان اس کا سنا ہے اور بڑی توجہ سے سنا ہے تو میں بتلاؤں گا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی میں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نئی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے یہ بات قرآن میں ہے تین طلاق تین ہوتی ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ کا قول ہے پھر میں دوہرا رہا ہوں بات تین طلاق ایک ہوتی ہیں یہ قرآن کی بات ہے تین طلاق تین ہوتی ہیں یہ عمر رضی اللہ کا قول ہے عمر رضی اللہ کے قول کو چھوڑ کر قرآن کی طرف آ جاؤ سارے اختلافات ختم ہو میں نے کہا یہ جملہ ہے بتا جہاں جی یہ انہوں نے کہا ہے میں نے کہا واضح ہو گئی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو قرآن مجید میں کہا ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے میں اس وقت اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا جو بات میں نے عرض ہے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھوڑنا ہے عمر رضی اللہ عنہ کو تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو قرآن کو نہیں سمجھا کس نے سمجھا ہے ڈاکٹر نہیں کیے تو میں نے کہا کس کو چھوڑنا ہے صحابہ کرام کرانے چھوڑنا ہے میں نے کہا وہ اہل حق ہوئے کسی سے آپ سمجھنا تو بہرحال ان کی سمجھ میں بات آ گئی اللہ ہم خیر جو ہے میں نے دو تین دن جب اور آج کی سات کے بارے میں تو اللہ اس شخص کو جو خیر دے جی، جس منصب پر بیٹھا تھا ایسے منصب کے لوگ بات کو قبول تو نہیں کرتے لیکن انہوں نے ایسے اپنے سر پکڑا ہمارے گیا اے اللہ کہ ہمارے حال پہ رہے فرما ہم پڑھے لکھے لوگ کس بہتے ہوئے چلے جاتے آپ نے میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ذہن کھولا جب سرکاری وکیل جو میرے خلاف دے رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری رائے کیا ہے اس مقدمے کے بارے میں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے تو اس نے کہا کہ حضرت فیصلہ کیا کیا جائے بلکہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ نہ ان پہ مقدمہ قائم ہوتا نہ یہ یا عدالت میں آتے نہ ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا شاید ہم تو شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آ کے ہماری ہدایت کی گفتگو کی ہے تو لہٰذا ان کے بارے میں یہ ہے کہ میں نہ صرف ان کے حق میں فیصلے کے حق میں ہوں بلکہ میں پولیس نمائندے کی حیثیت سے میں ان کا وکیل ہوں میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ہماری زیادتی اور ہم نے مقدمہ نجائز قائم کیا ہے لہٰذا انہوں نے لکھ کر دیا اور اس کے مطابق فیصلہ الحمد للہ بارہ جو بات میں یاد کر رہا تھا کہ یہ بات ضروری ہے کہ اہل حق کا انتخاب کیا اور اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کو دھوکہ عذاب ہوگا جو اپنے قائد جو ہیں وہ اپنے رہبر جو منتخب کریں گے وہ اہل حق نہیں ہوں گے بلکہ اہل باطل کو منتخب کریں گے تو ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا سفر میں دو سو پندرہ پہ یہ نمبر پانچ ہے ان الزین قزب و اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ جو کافر ہیں ان کا جنت میں جانا یوں ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن سفر نمبر دو سو سولہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اشار فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاریں گے اللہ ہم کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو لوگ نافرمانی کی زندگی گزاری گے وہ آپ میں ڈالے جائیں گے تو وہاں جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ پوچھیں گے کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کی نعمتوں کا وہ تو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی جو جہنمیوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا وہ ساری عذاب تم دیکھ رہے ہو وہ کہیں گے کہ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو سو سولہ کے آٹھ دو سو سترہ پہ یہ اصحاب آراف کا ذکر فرمایا ہے یہ اصحاب العراف جو ہیں وہ ہوں گے جن کے جن کی نیکیاں اور جن کے گناہ برابر ہوں گے اور نیکیاں اور گناہوں کے برابر ہونے کی وجہ سے نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ یہ جہنت جہنم میں جائیں گے عقیدہ ان کا درست ہوگا تو یہ درمیانی ایک چبوترا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کریں ان کو رخ فرما دیں گے جنت کی طرف یہ جنت والوں کو دیکھیں گے سفر دو سو سترہ پہ کہ ان کو سلام کہیں گے اور سلام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ کہ ہمیں بھی جنتیوں میں شامل دیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کا رخ پھیر دے گا جہنمیوں کی طرف تو جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ کیا میں ان میں شامل نہ فرما سفر میں دونوں ستارہ پہ یہ رکو نمبر سترہ پہ رکو نمبر چھ ہے وہ نادا صحاب الارا کی رکون یارکون کی میری اب یہ جہنمیوں سے خطاب کریں گے کہیں گے کہ تم کہا کرتے تھے کہ یہ جنتی ہیں یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں اور ہم اوپر کے درجے کے لوگ ہیں تو دنیا کے اندر جیسے ہم خوشحال ہیں ایسے آخر میں بھی خوشحال ہوں گے اب بتاؤ جن کا تم جن کو تم تن کو استحرا کا نشانہ بناتے تھے اور جن کو مسیطر کہہ کر پکارا کرتے تھے جن کی توہین و بے ادبی کرتے تھے وہ تو جنت کے اندر ہیں اور تم جہنم میں پڑے ہوئے ہو وہ کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی اور اسی کی سزا ہم بھگت رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جہنمی جو جنت والوں سے درخواست کریں گے کہ ہم یہاں بڑی تکلیف کے اندر ہیں پیاس کی بہت شدت ہے گرمی ہے تو ہم تھوڑی سی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ ہماری طرف منتقل کر ان کی ہمیں خیرات دے دو کہ تم نیک لو تم خیر ہو تم بہتر ہو تو خیر کا کام کرنے والے ہو تو کچھ پانی ادھر باہر دو کچھ نعمت ادھر دے دو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم نے دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت و فرم برداری کی ہے یہاں اللہ کی نافرمانی کیسے کہے اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام کرا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں ڈال ڈال کر ایسے بھول جائیں گے جیسے دنیا میں وہ ہمیں بھولے ہوئے سفر میں دو سو اٹھارہ کے اللہ کے بارے کرائیں گے جہنمی جائیں گے دعائیں گے درخواست کریں گے کہ اللہ کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں کہ ہم ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے فرمایا کہ یہ ہمارے ضابطے کے خلاف ہے اور تم ابھی سیزا ہمیشہ جہنم میرا ہو گے دو سو اٹھارہ پہ جو رکن دستار ہے ان خلق اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے بیان فرمائے ہیں اور یہ بات اشار سمجھ ہے کہ اللہ سے دعا کرو گر گرا کے اور چپکے چپکے تو دعا قبولیت کی دعا ہوتی ہے اسی سے مسئلہ آمین قبول آگے رہا ہے کہ آمین دعا ہے اور دعا اللہ کے یہاں قبولیت والی وہ ہے کہ جو چپکے کے اور آہستہ ہونی چاہیے تو معلوم ہو کہ آمین کی آہستہ کہنی چاہیے نماز کے اندر سفر میں دو سو انیس کے اللہ قبار بتانے کے یہ قرآن میں بھی یہ ہماری رحمت ہے اور جو بارش ہے یہ بھی رحمت ہے لیکن فرمایا کے بارش کے رحمت ہونے میں شک نہیں لیکن اگر بارش جو ہے یہ عمدہ زمین پر ہو تو پیداوار عمدہ ہوگی اور اگر یہ ناقد زمین پر ہو پیداوار داخل ہوگی تو معلوم ہوا کہ رحمت کے لیے استعداد بھی اس کے مطابق ہونی چاہیے تو میں قرآن رحمت ہے لیکن یہی رحمت جب نازل ہوگی اچھی استعداد والوں پر اس قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے اور اگر بری استعداد والوں پر ہوگی تو قرآن کی مخالفت کر کے اپنے لیے مزید تباہی کا آپ پیدا کریں گے تو دو سو انیس پہ رقم نمبر آٹھ ہے اگر ارس اللہ نو ہم میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور سفر نمبر دو سو بیس پہ اللہ تبارک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کی قوم کو یو علیہ السلام کو شکرانے کی سزا کے طور پر ہلاک کیا غلط کیا اور حضرت علیہ السلام کو نجات کا فرمائی سفر دو سو بیس پہ یہ رکو نمبر نو وہی لا آدمی خام ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حد علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا اور یہ بات اشاعت میں جیسے علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی ایسے حود علیہ السلام نے بھی وحدانیت کی دعوت دی لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور سفر اچھا سے اس چیز سے اللہ تبال وطالعہ نے فرمایا کہ قوم آگ نے حود علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو جو عذاب آپ کہہ رہے ہیں وہ عذاب ہم پڑھنے لے آئے فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ نے حود علیہ السلام ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کا پھیلا سے بچا لیا اور باقی ہم کو تباہ و برباد کیا کیسے سفر دو سو بائیس میں قبا کے ایسا عذاب ہم نے تعلیم کیا کہ ان کی جڑ تک باقی نہ رہی سفر میں دو سو بائیس سے رکو نمبر دس ہے قبائل کے حضرت سارے علیہ السلام کو ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا اور حضرت سارے علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی اللہ کی طبیعت کی لیکن ان کی قوم نے اس کو قبول نہ کیا اور سوا نمبر دو سو تیئیس کے اللہ تعالیٰ نے دو سو بائیس کے آخر میں دو سو تیئیس پہ فرمایا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ صالح علیہ السلام اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ایک اونٹنی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نکالے اس پہاڑی توڑے سے پہاڑی ٹکڑے سے اور وہ قد و قامت میں اس پہاڑی ٹکڑے کے برابر ہو اور باہر آنے کے بعد بچہ دینے اور وہ بچہ ماں کی قد و قامت کے برابر ہو فرمایا کے صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ظاہر فرمایا لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ اللہ مبارک رہے نے ان کو عذاب کے اندر پکڑ لیا اور ان کو اللہ نے فلاں تباہ و برباد کر دیا دو سو تیئیس میں اسی میں اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کی قوم بے حیائی کے کام میں جنس پرستی کے اندر مبتلا کی علیہ السلام نے روکا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے روکنے کی کوشش کی ہم آپ کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے اللہ نے سمجھا کہ وہ کہاں نکال کے ان کو اللہ نے ان کو ایسا نکالا سفر دو سو چوبیس میں ان پہ ایسی بارش فرما دی پتھروں کی اور ان کو ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا اور ان کو سب کر کے نکال دیا سفر دو سو چوبیس پہ گیرپور نمبر گیارہ ہے پہلا مدینہ اقام شعیبہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو لے کے فرمایا کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس بات کی تعلیم دی اور غلط کام سے روکا کے معاف میں اور میزان میں وہ بدیاں بھی کرتے تھے ان اس سے روکا لیکن انہوں نے شاہ اسلام کی بات مانا اور سفر نمبر دو سو پچیس پہ فرمایا انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام سے تو یا تو تو اپنی یہ تبلیغ سے رک جا یا ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے اللہ نے سمایا ہم نے عذاب کی پکڑ زلزلے کے لحاظ سے ان سے زلزلہ تاریخ کیا اور زلزلے کی وجہ سے ایسے ہلاک ہو گئے کہ معلوم ہوتا تھا جیسے کبھی زندگی کی نہیں تھی وہ شعیب علیہ السلام کو نکالنا چاہتے تھے اپنی بستی سے ہم نے ان کو دنیا ہی سے نکال دیا دو سو چھبیس اللہ کی قریت نبی آ رہا اللہ نے اپنے ذاتی بیان فرمایا ہے کہ جن جن قوموں نے اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا فرمایا کہ اللہ آج بھی قادر ہے کہ اللہ آج بھی گرفت کر سکتے ہیں لہٰذا اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے سفر دو سو چھبیس کے آخر دو سو ستائیس پہ یہ رقو نمبر تیرہ ہے میں یاد یسون مرین بار بھی کہا فرمایا کہ پہلی امتوں کی ہلاکتوں نے کیا تمہارے اندر عبرت پیدا نہیں کی کہ تم اب بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے اور اس بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو فرون کے دربار میں پہنچے اور فرون نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ مجھے معاوضہ دکھائیں تو حضرت موسا علیہ السلام نے اصاف ہیں کا سفر ایک سو اٹھائیس پر وہ اجزہ بنا اور حضرت موسا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بے بند لے جا کے نکالا تو سمجھدار ہوا سفر دو سو اٹھائیس پہ رکن چودہ ہے اور ملوں میں کو فرون نہ علیم وجہ اس کے فرون ایمان لاتا اس نے حضرت علیہ السلام کو جادوگر کہا اور جادوگروں کو جمع کیا آپ کے مقابلے کے لیے سوا دو سو اٹھائیس کے آخر دو سو انتیس سے ہونا کہ جب جادوگر مقابلے میں آئے تو انہوں نے ایک مربع میل عجیب بات میں آتی ایک مربع میل کے میدان میں انہوں نے رسیاں پھینکائیں اور لاٹیاں پھینک دی اور سب کے پریشان شام بن گئے اور حضرت علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہی کی کہ آپ اپنا پھینکیں حضرت نے اصاف پھینکا اس اصا نے ان تمام ساموں کو نکل دیا پھر حضرت موس علیہ السلام نے جب آسا پہ ہاتھ ڈالا تو دوبارہ جو ہے وہ اجزا پہ ہاتھ ڈالا اس کے منہ میں جوڑے نے ہاتھ رکھا دوبارہ آسا بن گیا اب جب آسا کو دیکھا جاتے گھروں نے کہ وہ اس کی جسامت کا تھا جتنا پہلے تھا اور جب میدان کو دیکھا تو میدان سارا صاف اور جو لاٹیاں لائے تھے وہ تقریباً تین سو اونٹوں پر لاٹیاں رکھنے لائے تھے تین سو اونٹوں کا سامان میدان سے غائب اور وہ جسامت اس کی لاٹھی جو کی گئی تھی تو فوراً سارے کے سارے سزے میں گر گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ اللہ کی قدرت ہے سفر دو سو انتیس میں فرمایا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا مثال اسلام کے رب ایمان لائے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے تمہاری سازش معلوم ہوتی ہے تم پہلے ہی پروگرام بنا کر آئے تھے اور میں تمہیں سزا دوں گا تمہارے ہاتھ کاٹوں گا تمہارے پاؤں کاٹوں گا اور پھر تمہیں سلیب پہ چڑھاؤں گا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں اس لیے کہ جو تیرا جی چاہے وہ کر ہم اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تیرے عذاب سے ڈرنے والے نہیں ہیں سفر نمبر دو سو انتیس کے لیے فون نمبر پندرہ میں سفر دو سو انتیس کے آخر دو سو تیس پر کہ اللہ تبار بدالہ نے فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلط السلام کی کامیابی کے بعد فرونیوں نے فرون سے کہا کہ موسا علیہ السلام کا کام تو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوششوں میں کامیاب نہ ہوا سفر دو سو تیس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ہلاک کیا اور سفر دو دو سو تیس پہ یہ نمبر سولہ ہے دو سو تیس کے آخر دو سو اکیس پہ اللہ تعالیٰ نے سنا کہ ہم نے فرعون کو بھی مہلت دی اور مختلف طریقے سے اس کے لیے تنظیم کا اہتمام فرمایا لیکن اس نے توجہ نہیں کی فرمایا کہ اس کے غرض کرنے سے پہلے اس کو غرض کرنے سے پہلے ہم نے مختلف عذاب ان کو مسلط کیے ایک عذاب طوفان کا مصیبت کی طوفان کا عذاب یہ تھا کہ پورے مصر کے اندر طوفان آیا پانی ہی پانی فرونیوں کے ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے یہ سب چھپوٹے اوپر چڑھے ہوئے پانی ہی پانی اور جو اسرائیلی تھے مصر اسلام کی قوم والے جن کے مکانات ساتھ ان کے اندر پانی کی یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا اب جب فرونیوں نے یہ حالت دیکھی تو مصر اسلام سے کہا کہ حضرت آپ مہربانی فرمائے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی بات کو مانیں گے ایمان بھی لائیں گے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزادی کر دیں گے حضرت علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ نے بنوایا کہ موسا کہ ٹھیک ہے آپ رحم دلی کی وجہ سے ان کے لیے دعا چاہتے دل کے وجہ سے دعا تو کر رہے ہیں لیکن جب ماننے والے ہیں لیکن بہرحال آپ کی دعا میں قبول کرتا ہوں ایک مہینے کی مہلت دیتا ہوں تو ایک مہینے کے اندر یہ اپنی بات کو پورا کریں جو پال ختم ہو گیا موسا علیہ السلام نے ان کو واضح یاد دلایا اب یہ اسرائیلیوں کی سوچ اور اپنا محاذہ بھی ساتھ ساتھ کہ حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو وعدہ یاد دلایا تم نے وعدہ کیا تھا اگر یہ عذاب چل گیا تو ہم ایمان لائیں گے ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ موسا علیہ السلام فرماتے کہ پہلے تم ایمان لاؤ پھر عذاب چلے گا اللہ بھی یہ فرما سکتا تھا لیکن اگر یہ صورت حال ہوتی اور ایمان لاتے تو یہ ایمان ارادی ایمان نہ ہوتا یہ ایمان مفادی ایمان ہوتا ہے اللہ کو مفادی ایمان قبول نہیں تو لہٰذا اللہ تبار تعالیٰ نے مہلت دے دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہا کہ موسیٰ یہ عذاب تھا یہ طوفان جو آیا ہوا تھا اس کی وجہ سے ہماری زمینیں پیاسی تھیں ان کی خیراتی ہو گئی پیداوار کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی اور اگر یہ عذاب تھا تو پھر یہ تیراکی کیسے آ گئی لہٰذا تو ہماری یہ بے برت کی بات تھی تو تیری دعا سے یہ دور ہوا ہے طوفان تو ہمارے ظلم کیا اس کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے دوسرا عذاب نازل فرمایا بڑی تیراک تو یہ جو عذاب تھا یہ ٹڈیوں کا عذاب تھا کہ جو پیداوار اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ ہوئی اور جس کو رکھنے کا انتظام بھی نہیں تھا تو ٹڈیوں نے وہ فصلیں بھی ساری تباہ کی حتیٰ کہ ان کے گھر کی اشیاء تک تو ان کے جو انصاف پڑھنا شروع کر دیا اب یہ پریشان اور یہ روئے کہ ہم موسار اسلام میں غلطی ہو گئی معافی مانگتے ہیں آئندہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ عذاب اگر دعا کریں گے ڈر جائیں تو ہم اور ماننا ہے بات پھر دعا کی کہ اللہ کے نبی تو دل رکھتا ہے تو حضرت علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ نے کہ یہ ماننے والے تھے نہیں چلو تیری دعا ہم قبول کرتے ہیں اور دعا قبول ہو گئی سیڑھیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اب مساحم نے وہاں جان وجہ سے سڑکیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو نے ہمارا ظلم کیا یہ اتنی پیداوار کے پاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں تھی تو فالتو چیز تھی اور کھا رہے تھے تو ہم مصیبت سے بچ رہے تھے تو تم نے ہمارے ساتھ ہے کیا پھر تیسرا عذاب ہے یہ چیچڑیوں کا عذاب تھا کہ آدمیوں پر جوئیں پڑ گئیں اور جو جانور تھے ان کو چیچڑی لگ گئی اب عذاب پریشانی پریشانی کتنی کیفیت کے جوئیں اب سر گزرا رہے ہیں تو بار کپڑوں پہ پریشان جیسے کہ ایک بیچارہ نشے کا عادی تھا اب جوئیں پڑ گئیں تو اب جب پڑ گئیں تو کبھی قمیض کر رہا کبھی پہنتا تھا کبھی اتارتا تھا پہنتا تھا کیسا ایسے کر تو باہر یہ بھی اس حالت میں پریشانی کی کیفیت میں تھے اب حضرت السلام کی پھر منت کی حضرت نے پھر اللہ سے دعا کی یہ عذاب چل گیا کہا کہ عزاب تیری وجہ سے یہ عذاب کرا ہے یہ عذاب تھا یہ ہمارا جو خون تھا وہ فاسد ہو گیا تھا جوئیں جو تھی وہ فاسد خون کی اٹھ رہی تھی ہماری صحت کی بن رہی تھی تم نے ہمارے ساتھ ظلم کیا پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا اور وفا دیا تو میں مینڈکوں کا عذاب مینڈکوں کا عذاب یہ تھا کہ مینڈک مینڈک کی سونا چاہتے ہیں تو بستر پہ مینڈک کی مینڈک سارے پینڈوں کا بستر بن گیا کھانا چاہتے ہیں ادھر برتن سے اٹھایا اور پھوٹ کے اس اندر ادھر منہ کھولا ہے لکما ڈالنے کے لیے لکمے سے پہلے پھوٹ کے منہ کے اندر اب پریشان گرگی ہے جیرن گئی کیا کیا جائے پھر دوبارہ کہا منہ پھر خان کے اندر اللہ کی مرضی کا پیدرے پھر دے کہ ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ کے بندے تم نے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے میں کیا دعا کروں لیکن گد دل کے دعا کرتے چلے جا رہے ہیں شاید ان بد نصیبوں کے نصیب میں ایمان ہو تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر دعا کی میں لوگوں کا عذاب ختم ہو گیا تو کہا کہ موسا یہ تمہیں دعا کی تھی یہ میں کا نظام ختم ہو گیا ایک شوگر لگا ہوا تھا کھیل تھا تماشا تھا دیکھ رہے تھے ہماری یہ تفریح بھی ختم کرا دی پھر اللہ نے عذاب دیا فرمایا کہ وقت یہ خون کا عذاب تھا کہ پانی جو تھا وہ جب منہ میں لیتے تھے تو خون بن جاتا چاہے کنویں کا ہو دریا کا ہو چشمے کا ہو کوئی پانی جب منہ میں ڈالتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا یہاں تک کہ اگر درخت کے پتے توڑ کے منہ میں رکھتے تھے تو وہ بھی ان کے جب منہ میں داخل ہوتا تھا درخت کا پتا تو اس سے نکلنے والا پانی بھی خون بن جاتا یہاں تک ذریع ہوئے کہ بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے اسرائیل ان سے کہتے تھے کہ اپنے منہ میں پانی لو اپنے منہ میں پانی لیتے تھے تو پانی ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارے منہ میں اس کو جو ہے وہ لے لو تو وہ کلی کرتے تھے ان کے منہ کے اندر لیکن جب وہ پانی ان کے منہ میں جاتا تھا تو خون بن جاتا اب پریشانی پھر حضرت السلام سے جہاز کی حضرت نے دعا کی اللہ نے عذاب کو تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ان کو سمجھی نہ آئی سفر سے ایک چیز پہ بنایا کہ ہم نے اس کو ان کو غرق کر دیا اس کی نافرمانی کی وجہ سے اور سفر نمبر دو سو بتیس سے پندرہ جب ہم نے ان کو غرض کیا حضرت السلام کو ہم نے اپنی قوم کے ساتھ بحیرۂ کو عبور کرا دیا تو دوسرے کنارے پہنچ کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو انہوں نے علیہ السلام سے کہا کہ علیہ السلام یہ کتنے خوش نصیب ہیں اپنے معبود کو دیکھ رہے ہیں ایک ہم اپنے معبود کو دیکھتے بھی نہیں کوئی مجسمہ بنا کر ہمیں جو ہمارے معبود کا ہم اس کی عبادت کریں میں اللہ کے بندوں ابھی شرک کا انجام تم نے دیکھا ہے اور شرک والے کو انجام کار ہلاک ہوتی ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا آپ یوں کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کو مجموعہ عطا فرمائے سفر نمبر دو سو پچیس پہ رکو نمبر سترہ ہے اور بعد نہ موسا فرافی نہ لئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو بلایا کہ آپ تیس دن رات کے لیے یہاں تشریف لائیں ہم آپ کو یہ مجموعہ کریں گے انشاءاللہ شاء باقی باتیں کر دوں گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی صحیح آپ ملتی تو پھر واپس آپ میں فرح کے